ناچ نے ستائیسویں حصے مجمول فتوا سے ابن تعمیہ کی وہ خباصت اور شرارت بیان کی کہ امبیا علیہ مسلاط و تسلیم کی قبور کی معرفت اور پہچان میں کوئی شریف فائدہ نہیں ہے اور ان کا تحفظ دین سے نہیں ہے سے تر خباست اور شرارت پر میں مطلع ہوا ہوں جوز نمبر سترہ مجموع الفتاوہ اس میں سیدنا خلیل اللہ علیہ السلاۃ و تسلیم اور کچھ دیگر انبیاء علیہ السلام کے مقدس مزارات کا ذکر کر کے کہتا ہے فہاد ہل بکاؤ و ام لم يكن السابقون الاولون يقصدونها ولا يزورونها ولا يرجون منها بركة فإنها محل الشرك کہتا ہے کہ یہ مزارات انبیاء علیہ السلام کے ہار ہل یہ ہوں اور ان جیسے جتنے ہیں صحابہ کرام ان کا ارادہ کر کے کبھی نہیں جاتے تھے اور نہ ہی ان کی زیارت کرتے تھے نہ ہی برکت کی امید رکھتے تھے کیونکہ یہ سارے مقامات محل شرک ہیں اگلی بات اس سے بدتر ہے کہتا ہے وہ لہٰذا تو جب فی ہے شیاتی نو اسی وجہ سے کہتا ہے کہ یہ جو جگہ ہے نا حضرت ابراہیم خلی اللہ کا دربار ہو گیا یا اس طرح کے اور دربار و ہاں میں یوں لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار شریف جو ہے وہ بھی شامل کر رہا ہے کہتا ہے ان تمام مقامات میں بہت سارے شیطان رہتے ہیں یہ شیطانوں کا مرکز جگہ ہے لہذا تو فی کثیرن بہت سارے شیطان ادھر رہتے ہیں وہ قدر آہم غیر واحد صورت ان سے بہت سے لوگوں نے انسانوں کی شکل میں ان کو دیکھا وہ لہم رجال الغیب اور وہ دیکھنے والے ان کو غیبی مرد غیب رجال الغیب شمار کرتے ہیں یعنی وہ افضال اولیاء جو چھپے رہتے ہیں مخفی رہتے ہیں لوگوں کی نظروں سے اور یہ الابصار سمجھتے یہ ہیں کہ یہ سارے اللہ کے ولی لوگ ہیں جو آنکھوں سے چھپے رہتے ہیں مگر یہ بات نہیں ہے وہ شیطان ہیں سارے اور وہ جنات ہیں اور اس وجہ سے وہ وہاں نبیوں کی قبروں پر رہتے ہیں یہ سارے شیطان جو ہیں وہ نبیوں کی قبروں پر رہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس خبیص نے انبیاء علیہ السلام کے مزارات کو ایک تو محل شرک کہا اور دوسرا شیطانوں کا مرکز کہا اس کی ایسی اچھا پھر عجیب بات یہ ہے کہ اتنا دیدہ دلیر اتنا بڑا شیطان کذاب جری بے باغ بدماش کہ جو صحیحین میں احادیث جن کی صحت میں کلام ہو سکتی یا حسن میں نہیں ہو سکتی یا صحیح ہے اور تمام راوی سیتا ہیں ان کو موضوع اور من گڑت کر دیتا کہتا ہے اس طرح سر جھوٹی من گڑت صحیح حدیثوں کو جھوٹا کر لے جس طرح کے یہی حوالہ صفحہ نمبر دو سو بارہ جو ستارہ اس سے پچھلا صفحہ دو سو گیارہ پر وہ حدیث جو سونا نے نسائی مجھ میں ہے جو شہادا میں شامل ہے نسائی شریف اس کی وہ حدیث مبارک جو معراج شریف سے متعلق ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ نمازیں پڑھنے کا ذکر ہے راستے میں کہ آپ نے پورے سینا میں نماز پڑھی یا آپ پھر میرا واقعی میں مجھ سے سنی ہوگی پھر جبریل امین نے عرض کی نماز پڑھے اتر کر آپ نے نماز پڑھی بیت الحم کے اندر جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے پہلے سے ان دو مقامات سے پہلے آپ نے نماز پڑھی مدینہ شریف طیبہ میں اور جہاں پر فرمایا گیا کہ حضور آپ کا یہ مقام ہجرت ہے یہ حدیث میں ہے اور عبد الرزاق مہدی میں کہوں گا بال مدل خبیش یہ وہاں بھی ہے عرب کا اسی وقت کا یہ نیچے تقریر میں لکھ رہا ہے و اسناد صحت اس حدیث کی سند ظاہر بالکل صحیح ہے کیوں کہ عمر بن ہشام شیکا ہے مخلت بن حسین شیکا ہے مسلم کے راویوں میں سے سعید بن عبد العزیز شیکا ہے مسلم کے راویوں میں سے ہے لیکن اتنا لکھا تب تک آخر میں آخری عمر شریف کے لمحات دنوں میں ان کو اختلاط ہو گیا تھا تو صرف اتنا سی بات ہے اور اس طرح کے راوی آپ کو بخاری میں ملیں گے مسلم یہ مسلم میں ہے مسلم گرواس میں سے ہے یہ حدیث صحیح ہے صرف حافظ ابن کثیر نے اتنا فرمایا کہ اس میں غرابت اور نکارت ہے تو غرابت اور نکارت یہ صحیح حدیث کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں طرح کہ امام تحاوی رحمہ اللہ نے شرح مشکل الاثار شریف میں وہ حدیث تشاہد قلنا والی جو بخاری شریف میں ہے اس کے متعلق فرمایا حدیث منکر ہے حالانکہ بخاری میں اور انہوں نے فرمایا منکر ہے یعنی نکارا تھا اس میں تو نکارا جو ہے وہ صحیح حدیث کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے آج تک کسی کو یہ ضرورت نہیں ہو سکی کہ حدیث غریب یا منکر ہو محض روات صحیح اور اس کو جھوٹا کہہ دے من گھڑپ کہہ دے یہ ایسا خبیص دیدہ دلیر آدمی ہے اتنا بدماش ہے بدماش دکھاتا ہے دین میں یہ دو سو گیارہ صفحے پر اسی جلد کے کہہ رہا ہے والذي يرويه بعضهم في حديث اسراء انه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه طيبه انزل فصلى فنزل فصلى حق هذا مكان ابيك انزل فصلى كذب موضوع لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليله الا في المسجد الاقصى خاصه کہتا ہے یہ جو روایت کرتا ہے جو ابھی میں نے سنائی ہے کہتا ہے یہ سراسر جھوٹ اور مان گڑتا ہے ایسی عجیب بات ہے کتے کہ تیری بدماشی چلتی ہے دل میں کیا ہے یہ کیسی عجیب بدماشی ہے کہ جب راوی سارے سکھا ہے اور مسلم کے روات ہے کوئی بخاری کے ہے کوئی مسلم کے ہے تو حدیث من گھڑت کیسے ہوتی بدماش کمی نے بات نہیں سمجھے لیکن اصل وہی بات ہے کہ جو امام سرخانی نے شرح مواہب ال دنیا میں فرمائی ہے کہ اس خبیص نے ایک ایک پورا مذہب ایجاد کر لیا اب جو کچھ اس کے موافق نظر آتا ہے اس کو مانتا ہے جو مخالف نظر آتا ہے چاہے قرآن ہے چاہے حدیث ہو اس کو پھینک دیتا ہے یہ زرخانی شریف میں جاؤ یہ جلد درخانی کو نا وہ تو درخانی شریف تیرہ نمبر پہ یہ گیا ہوگا میں بارہ سنا دیا پاس نیا چھاپا دار القطب ریلویا کا جلد تیرہ ہے اور سفا نمبر دو سو چودہ ہے اس پر لکھتے ہیں ولا لہو یعنی لمب دادا لہو مذہب جب اس خبیص نے اپنا ایک برا مذہب بنا لیا بداتی بداتی یاد کر وہ آدم تازیم قبور وہ ہے اس کا مذہب کہ قبروں کی تعظیم بالکل حرام ہے ان کو اگر جاتے ہو زیارت کے لیے تو صرف اعتبار عبرت کرنے کے لیے اور ان پر رحم کرنے کے لیے بشرتے تو اس کی طرف سفر نہ کیا جائے تو سارا کلو ما خالف مبتدعه بفاسد عقله عنده كالصائل لا يبالي بما يدفعه صار

پھر یہ جیسے وہ مست ہوتا ہے نا حملہ آور کوئی پرواہ نہیں کرتا کیا کہہ رہا ہوں ہاں جی، جب کوئی اس کو شبہ نہیں نظر آتا تو پھر یہ آخری دعویٰ اس کا یہی ہوتا ہے کبھی اس کا کہ یہ جھوٹ ہے کیا آخری دعویٰ کیا ہوتا ہے اب بتاؤ بدماشی تیری کیسی چلے گی بغیرت بغیرت تیری کیسی بدماشی چلے گی نسائی شریف کی حدیث ہے سارے راوی سکھا ہے عبد الرزاق مہادی لکھ رہا ہے اور یہ کتا کیا لکھ رہا ہے بہت کتب اسی وجہ سے میں کہتا ہوں اور سناتا ہوں کہ امام شمس الدین صاحب جیسا بندہ جو انتہائی اس کا موت تھا وہ آخر اتنا بدزن اس خبیص سے ہوا کہ اس امام صاحبی رحمہ اللہ نے اس کے مرنے سے پہلے اس کو جو خط لکھا تھا وہ خط سننے کے قابل ہے امام صاحبی رحمہ اللہ کی تاریخ الاسلام اور بعض دیگر کتب ان کو پڑھنے سے بعض حضرات دھوکہ کھا گئے کہ وہ اس کے متعلق اچھا گمان رکھتے ہیں اور اچھا سارا کچھ اس کی تعریفیں کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس خبیص نے اپنے جو کچھ خباستے ہیں اور دلالتے ہیں شیطانیاں ہیں امت مسلمہ کی تکفیر عام ہے ایسے فتنوں کو اس ممبا شرور والفتن نے کھولا نہیں تھا ابتدا اس کا لقب میں نے ڈالا ہے کا ممبا شرور والفتن کیا اس کا لقب ہے بس یہ بالکل اس کا آخری اور حتمی لقب ہے شیخ الاسلام کی جگہ یہ چلے گا کیا چلے گا اس کا علم پہلے علم اس کا مسلم تھا کتابیں اس کو حفظ کی علماء نے ابتدان اس کے علم کو دیکھ کر اس کی تعریفیں کی اچھے تذکرے کیے پھر ایک وقت آیا اس نے اپنی ایک بدات چھوڑ دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا مسئلہ ایسے ہے نا اچھا جانا جی دل سے تاریخ کے کھانے کا بوجھ وغیرہ بھی اتنے ٹائم نہیں آ رہی تاریخ کے تعلیم میں ہے تاریخ کے کھانے سے سمجھ لیا تو یہ خبیث نے جب بدعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شریف کے متعلق اور زیارت کے خلاف اس نے نکالی علماء نے اس کا تعفق کیا پھر یہ تدریجن تدریجن آہستہ آہستہ اپنی خباستے اور شرارتیں چھوڑتا تھا پھر یہاں تک پہنچا کہ جب علماء نے اس کا پورا گھراؤ کر لیا اور جیلوں میں پھینکا گیا اس کو اور جناب بڑے بڑے ہمارے سنی علماء کو ذات نے کی بعد جس طرح تو صورت حال یہ آ گئی کہ بھائی یہ اپنوں کے اندر بیٹھ کر خباس میں ظاہر کرتا تھا اور دوسروں دوسرے حضرات کے سامنے چھپا جاتا تھا تقیہ جیسے شیعہ کرتے ہیں نا تکیے سے کام لینا شروع کر دیا اس نے تو جب اس کے عقائد اور نظریات جو ہیں اور اس کی وہ خبیص فکر جو ہے وہ تدریجن تدریجن مرحلہ وار منظر عام پر آئی ہے تو علماء اس کے وہ سب کا حال کو دیکھ کر دھوکہ کھاتے رہے جنہوں نے کھایا سمجھ آئی کہ نہیں ہے حتیٰ کہ اس کی پوری خباستیں جو ہیں وہ صفی الدین بخاری جو ہے رحمہ اللہ ان تک بھی نہ پہنچ سکی اس وجہ سے انہوں نے القول الجلی اس کے حق میں لکھ دی اس کی مکمل خباستیں جو ہیں وہ ظاہر ہونے کے بعد کوئی بھی اس کو شیخ الاسلام تو شیخ الاسلام سننی نہیں کہہ سکتا اس کو لال مدر یا زندگی کہنے کے سوا دل کو سکون دے جاتا کو اطمینان نہیں ہوتا جب تک اس کو زندگی کیا کم از کم بال وہ دل نہ بات کو سمجھنا میرے بھائی اس خبیر شخص نے علماء کو عجیب و پنج اور حیرانی میں رکھا ہے حتیٰ کہ امام شمس الدین زہبی فرماتے ہیں مدت ہو گئی میں تولنے میں لگا ہوا ہوں تول رہا ہوں کہ اس کو کیا کہوں العلم میں لکھ رہے ہیں مدت سے تول رہا ہوں پریشان ہوں کیا کہوں کچھ مجھے یہ کہ مخالفین یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا حامی ہے اور اس کے موافقین یہ کہتے ہیں کہ یہ تنقید کرتا ہے ابن تیمیہ کی میں کیا کروں پریشان ہوں کوئی تول نہیں سکتا لیکن جا کر میرے خیال میں انہوں نے اگر تولا ہے اس خط کے دوران تولا ہے جو اس کو خط انہوں نے بھیجا تھا بات امام تقی حسنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفع و شبہ من شبہ کتاب میں تصریح کیا اس بات کی کہ یہ تکیہ کر جاتا تھا علماء سنی حضرات جو ہوتے تھے ان کے سامنے بات اور کرتا تھا مکر جاتا تھا صاف انکار کر جاتا تھا اور جب کہ اس کے اس کے خبیص پتاوے جو ہیں وہ پکڑے جاتے تھے پھر سفید انکار کر جاتا تھا یہ اس کی روش تھی اور اس کا منہج تھا اس کا طریقہ تھا نیت بات کو سمجھنا ذرا اب وہ خط میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس خط کی تصدیق یوں ہوتی ہے کہ امام عبد الرحمان سخاوی رضی اللہ تعالیٰ جو امام ابن حجر عسقلانی کے شاگرد ہیں اپنی کتاب الاعلام بالتوبیخ لمن ذمت تاریخ پہلے میں اس کا نام بولا تھا التوبیخ التوبیخ نہیں ہے کتاب کا نام ہے بالتوبیخ لمن ذمت تاریخ سمجھ آئی کہ نہیں اس کے صفحہ نمبر ایک سو چھتیس پر ایک سو چھتیس پر آپ فرماتے ہیں دفاع کرتے ہوئے بات کو سمجھنا امام زاہبی پر امام زاہبی کیا مطلب امام زاہبی پر الزام دیے گئے کہ تاریخ میں ڈنڈی مار جاتے ہیں خصوصاً ابن تیمیہ کے متعلق تو امام عبد الرحمان سخاوی رحمہ اللہ دفاع کرتے ہوئے بچت کرتے ہوئے حافظ زاہبی کی کہ یہ الزام کے ابن تیمیہ کے حق میں ہے یہ آپ فرماتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے وقد لے تو لہو عقیدتن عقیدتن مجیدتن ایک بزرگ عقیدہ میں نے ان کا دیکھا ہے یا ہاں عقیدہ دیکھا زادی کا بر کا ورسالتن کا لبن تیمیہ نسبت ہی مزید تعصب ہی مفید فرماتے ہیں میں نے ایک خط دیکھا ہے امام زہبی کا جو انہوں نے ابن تیمیہ کے نام لکھا ہے وہ خط امام زہبی کو ابن تیمیہ کا متاثر قرار دینا کہ یہ ان کے اس کے حق میں ابن تیمیہ کے حق میں تعصب رکھتا ہے یعنی کیا مطلب کہ شدید معتقد ہے فرماتے ہیں یہ نسبت کرنا زہبی کی طرح شدید تعصب کی ابن تیمیہ کے حق میں وہ خط وہ خط دفع کرتا ہے وہ کیونکہ رسالت کا تباہ لبن بات کو سمجھنا ابن تیمیہ کی طرف لکھا وہ خط آگے اگرچہ زاغل العلم ہے نا عبارت تو وہ زاغل العلم ابن تیمیہ کے تھوڑی لکھی تھی وہ تو ایک کتاب ہے آپ کی رسالہ ہے وہ ابھی میں سناتا ہوں وہ الگ ہے بات ہو رہی ہے رسالت کا تباہ لبن تیمیہ آپ نے یہ خط ہی خالص ابن تیمیہ کے لیے لکھا تھا امام عبد الرحمان سخاوی فرماتے ہیں اس خط پڑھنے سے پتا چل جاتا ہے کہ امام زہبی اس کے حق میں متاثر نہیں ہے اسے نہیں رکھتے اگر رکھتے تو ایسا خط کیوں لکھتے آئی یہ سفر نمبر ایک سو چھتیس الحلان توبیق سے میں نے سنایا ہے اور علامہ شیخ زاہد کوثری رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما لے ان پر رحمت فرما لے آل سنت کے عقائد کا بہت بڑا دفاع کرنے والا شخص گزرا ہے عرب کے اندر مصر کے اندر اگرچہ اصل میں ترکی ہیں لیکن پھر ہجرت کر کے ادھر عرب میں آ گئے تھے تو شیخ زاہد کوثری دیوبندی حضرات جو ہیں وہ خبیص وہ اس عجیب منافقانہ طریقے سے ان کے قریب ہو گئے ہیں جی اور ان کو اپنا بتایا نہیں ہے کہ ہم ابن تیمیہ اور وہابی ٹولہ ٹولا تو اس وجہ سے انہوں, نے ان سے اور ان ان خبیص سے کچھ نہ کچھ سبق جی، سندے حاصل کی ہیں سندے حاصل کیے ہیں تو یہ لا علمی کی بنا پر ہے اگر ان کو پتا چل جاتا تو جو ابن تیمیہ کے متعلق اتنا سختی کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرتے سمجھ نہیں آ رہی شیخ زاہد کوسری رحمہ اللہ نے شیخ زاہد کوسری رحمہ اللہ نے ہاں جی یہ شاپا ہاں، اور غفر الہو نے یہ رسالہ اور خط جو ہے اس نے تیمیہ کے نام زاغل العلم کے آخر میں چھاپا ہے النصیحت الزہبیہ کے نام سے کس کے نام سے النصیحت الزہبیہ اور جو ان کا علم کلام میں مجموعہ چھپا ہوا ہے اس مجموعہ کے اندر بھی آخر میں اس کے اندر بھی انہوں نے یہ خط جو ہے اس کا متن پیش کیا ہے اس خطر کا خط کا میں متن آپ کو خلاصہ تن پیش کرتا ہوں ہاں جی انہوں نے سند کے ساتھ لکھا کہ حافظ علائی جو ہیں ہاں جی خلیل علائی رحم اللہ ہاں جی ہاں، انہوں نے حافظ انہوں نے وہ خط نقل کیا ہے آگے پھر ان سے اسی طرح سند کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے وہ صنعت موجود ہے وہ خط آپ کو میں سناتا ہوں اس سے کی صحیح حقیقت کھول کر سامنے آ جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ حافظ اس بات میں منصف رہے ہیں اس طرح کہ جیسے جیسے حالات اس کے کھلتے گئے حقائق کھلتے گئے آپ اپنا فیصلہ تبدیل کرتے گئے حتیٰ کہ آخر میں یہ فیصلہ جا کر پیش کر دیا فرماتے ہیں اس خط کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی ذلتی یا رب رحمی و اقلنی عثرتی و علی ایمانی و خزناہ علی قلت خزنی تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں میں اپنی دلت پر اس کی تعریفیں کرتا ہوں کہ میں اس وقت کتنا دلت میں ہوں کہ حالات اتنا تنگ ہیں خصوصاً یعنی دین کے متعلق ان کی سمجھ کے مطابق میرے پروردگار مجھ پر رحم فرما میری لگزشوں کو معاف فرما میرے ایمان کو محفوظ فرما اور ہے افسوس اپنے غم پر کہ کتنا قلیل ہے میرے پاس غم کتنا قلیل ہے مجھے اور زیادہ غم ہونا چاہیے اپنے غم پر بھی وہ اس سے جو ہے وہ ندبہ کر رہے ہیں رو رہے ہیں واسفا علی سنت و ذہاب اہلہا ہائے افسوس سنت پر اور سنت کے رکھنے والے یعنی سنت کے عمل سنت کا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کے جانے پر واشوکا یہ سب تعریفیں ہیں اس کے لیے ابن تیمیہ کے لیے جس کو خط لکھ رہے ہیں واشوکا ہے لا اخوان المؤمنین یعاونوننی علی البکا ہے شوق ان بھائیوں کی طرف جو مومن ہیں جو رونے پر میری امداد کرتے ہیں واہنا علی فقد فقد اناس كانوا مصابيح العلم واهل التقوى وكنوز الخيرات فرمایا اور بہت کم ہے مجھے ایسے لوگوں پر ایسے لوگوں کے نہ رہنے پر کہ جو علم کے چراغ تھے تقوی کے چراغ تھے خیرات کے خزانے ہوتے تھے یہ سمجھ یعنی ان کی سمجھ کے مطابق نا جتنا نظر باریک ہوتی ہے اتنا باریک نظر آتا ہے ورنہ تو بعد منشا کا آہا علی وجود درہم درہم حلال و آخر مومن یا درہم حلال و آخر مومن آہ علی وجود درہم حلال و آخر حلال درہم کے وجود پر اور ایسے بھائی پر جو مون رسو جس کے ساتھ بیٹھنے سے دل کو سکون حاصل آہ فریاد کر رہے ہیں کہ ایک تو حلال کا پیسہ نہیں ملتا اس دور میں حلال کا پیسہ نہیں ملتا پھر ہمیں حلال پر افسوس ہے وہ رہا نہیں دوسرا فرمایا ایسا کوئی بھائی نہیں رہا کہ جو اس کی بات سے دل کو سکون پہنچے آگے فرماتے ہیں تو بال من شاغ بہو آئے بنا انتہائی خوش خبری ہے اس بندے کے لیے جو اپنے ایبوں میں مصروف رہے اور لوگوں کے ایبوں سے سرف نظر کی ہے اور تب بند من شاغ لہو بنا سے آنا اور ہلاکت اور بربادی ہے اس بندے کے لیے جو لوگوں کے ایبوں میں مصروف رہتا ہے اور اپنوں اپنے ایبوں کی طرف نظر نہیں کرتا آپ فرماتے ہیں الا ترا اب اب خطاب کرنا شروع کر دیا ابن تیمیہ کو فرماتے ہیں کم ترل بتا تو کب تک اپنے بھائی مسلمانوں کی آنکھ کا تنکا دیکھتا رہے گا اور اپنی آنکھ کا شتیر میں یاد کرے گا کیا کمال چل رہا کہاں تک کب تک اپنے بھائیوں کی آنکھ کا تنکا دیکھتا رہے گا اور اپنی آنکھ کا شاطیر تجھے نظر نہیں آئے گا کب تک یہ چلے گا لا کم تمدہ ہو نفسا کا شکا شیتا کا اپنے آپ کی تاریخ اور اپنی برتن اونٹ جڑے اونٹ جب وہ اپنی نکالتا ہے نا منہ سے لفافہ اس کو لوٹا تو اس وقت بڑ بڑ بڑ بڑ بڑ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں جی اپنی بڑ بڑا کرنا ہے یہاں بڑبڑوں کے اتنے یہاں دیا تریفا کدو کنا چر کرتا رہ گئے بھائی بار آتے اور اپنی عبادت دیں تدمل تدمل علماء اور علماء کی مذمت کرتا رہے گا تتبع عورات وتتبع عورات النساء اور پیچھے پڑا رہے گا لوگوں کی عیبوں کے ما علم کا بناحج بناحج رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ تجھے علم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے آپ نے فرمایا لا تذکروا موتاکم الا بخیر اپنے مردوں کو خیر کے بغیر مت یاد کرو فانہم قد افضوا الى ما قدموا جو وہ کر گئے لے گئے پہلے وہ پہنچ پا گئے اس کو پہنچ گئے بلا اعرف انک تقول لي لتنصر نفسك فرماتے ہیں ہاں میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں تو مجھے اپنے آپ کی اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کہے گا کہ ان وکیل آتا محمد کہ ان لوگوں میں انہوں نے اسلام کی بو نہیں سونگی اسلام کی بو نہیں سونگی اور نبی اکرم جو دین لائے اس کو پہچانتے نہیں ہیں یہ سب بےمان ہو گئے ہیں جس طرح وہ کہتا ہے مشرق مشرق مشرق تو تو کہے گا کہ ان لوگوں کی عزت دری اور ان کے خلاف بولنا یہ تیرا جہاد ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ تو ڈنڈی مارے گا اور کہے گا اس کو جہاد کہے گا سمجھ آ رہی بلا واللہ تو جو یہ مسلمانوں اور علماء کے متعلق بات مارتا ہے بلا واللہ ہے تیرا یہ کہنا کہ میں جہاد کرتا ہوں واللہ ہے عرفو خیرن کثیرن مما اذا بہل عبد فقد فازا فرماتے ہیں جو تم نے کہا ہے کہ لوگ بس دین کو پہچان دین کی پہچان لوگوں میں ختم ہو گئی اور سب ایمان ہو گئے اور مشرق ہو گئے اور فلان ہو گئے اور مجھ پر جہاد فرد ہے میں جہاد کر رہا ہوں زبان کے ساتھ ان کے خلاف فرماتے ہیں سن لے وہ لوگ جن کے متعلق یہ کہتا ہے انہوں نے جو کہا کہ وہ سب بے ایمان ہے اور مشرق ہے اور اسلام کو انہوں نے پہچانا نہیں اور محمد پاک قدیم سب کے منکر ہو گئے فلان فرماتے ہیں ہاں میں کہتا ہوں وہ بہت سی خیر کو پہچانتے تھے اور اتنا ضرور پہچانتے تھے کہ جتنے پر انسان عمل کرے تو کامیاب ہو جاتا ہے ہے اور اگر دین کے بعض کاموں سے وہ جاہل رہے ہیں تو صرف وہ کام کہ جن کے جن کی جہالت ان کو نقصان نہیں دیتی کیا بلکہ جاہل مما لا تو جو اپنا دین سمجھتا ہے کہتا ہے اس دین سے وہ جاہل تھے فرماتے ہیں وہ ضرور تیرے بتائے ہوئے دین کے اس حصے سے جاہل اور بے خبر تھے کہ جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے جس کا وہ بیکار تھا ہے وہ بخشش میں کوئی فائدہ نہیں دیتا نہ اس سے بندہ نہ اس کی بنتا ہے نہ جنتی بنتا یہ ابن تیمیہ کے دین کا حال بتا رہے ہیں آپ فرماتے ہیں یا رجل اندازہ لگا استاد کہنا گوارہ کر رہے یا رجل باللہ علیہ کفارنا تجھے خدا کی قسم کہہ کر کہتا ہوں آ جا ہم سے محجاج بہت جھگڑالو ہے تو علیم الشان ہے زبان پر علم لگتا ہے اور علیم الشان منافع حدیث میں آیا لا تقیر ولا تنام نہ تو رکتا ہے نہ تو سوتا ہے میں کیا کہنا سائیں بھی ٹھگڑی نکل جاتی لا تقیر ولا تنام

آپ فرماتے ہیں کثرت الکلام بغیر دلیل تکسل قلب الا کان فی الحلال والحرام فكيف اذا كان في عبارات الجنس والفلاسفه وذاك تلك الكفريات التي تعمل قلوب تعمل قلوب یا تعمل قلوب آپ فرماتے ہیں بغیر دلیل کے زیادہ بولنا بالکل سخت کر دیتا ہے جب کہ حرام میں ہو لیکن کیسے پھر اس وقت کا کیا حال ہوگا جب تو فلاسفا کی باتیں لے کر تم چل پڑتا ہے یونوسیا کی باتیں لے کر تم چل پڑتا ہے وہ ایسے کفریات ہیں جو بندے کے دلوں کو اندھا کر کے رکھ دیتے ہیں آپ وجود دو قدم پھر وجود ہم تو ہنسی رہ گئے ہیں پہلا کم تن وہ سنتا قائد الفلسفیہ لینا رد علیہا بے اکو لینا کب تک تو ہاں جی فلسفی فلسفیوں کے کفریات کی باری کیے ان کی قبروں سے نکال نکال کر ہمارے سامنے رکھے گا تاکہ ہم اپنی اپنوں کے ساتھ ان کا رد کریں یار جو لوگ قدر بلہ تسموم الفلاسفت و مصنفات مرات شیر ہو گیا ہے ہاں جی شیر ہو گیا ہے ہاں جی فلاسفہ کی زہریلی باتوں سے ان کی زہریلی کتابوں سے وفی کثرت استعمال سنوں میں اور زیادہ زہروں کو استعمال کرنے سے جس ان پر جب ہم تو پھر وہ بدن کے اندر پکی ہو جاتی ہیں ہاں جی بدن کے اندر واشوتا الى مجلس فيه تلاوت بتدبر وخشيه بتنكر وس سامنے میں تفکیر فرماتے ہیں ہے ہے شوق عشق ہمارے اندر طرف رائے ایسی مجلس کا حد اس کے اندر تلاوت قرآن کی ہو تدبر کے ساتھ اللہ کا خوف اور یاد کے ساتھ اور خاموشی ہو اپنے گناہوں پر سوچنے کے ساتھ فرماتے ہیں واہن مجلے سنگ کرو فی ہے نبرار واہن لے مجلے کرو فی ہے صحیح لکھا ہے جن بزرگوں نے لکھا یہ تو امام یہ پہلا شخص امام شمس زہبی ہے رحمہ اللہ جو فرما رہے ہیں ابن تعمیر کے متعلق کہ تیری زبان اور قلم حجاج بن یوسف کی تلوار کی طرح ظالم ہے اور اتنے حضم ظاہری المحلہ کتاب والے کی زبان اور قلم کی طرح ظالم اور گستاخ ہے سمجھ نہیں آ رہی آگے فرماتے ہیں آگے کچھ فرمایا ہے وہ آپ ہاں، خود شاید ظاہر کوفری جو ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں کہ اس میں کلام کافی ایسی ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ وہ برقع پھٹا ہوا پرانا صاحب وہ سیدھا جتنا ان کو ملا انہوں نے اس میں لکھ دیا ہے سمجھ نہیں آ رہی اب بات کو سمجھنا آگے فرماتے ہیں جو اصل لفظ ہے نا اس کے متعلق کہنے کے وہ کمال ہے وہ محفوظ ہے اللہ تعالیٰ نے اصل جو الفاظ کہنے کے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے فرماتے ہیں یا خیبت من اتبعت فإنه معرض للزندقة والانخلاف اب کے جملوں پر غور کرنا ہے فرماتے ہیں ہے رسوائی اور بربادی اس بندے کے لیے جو تیری اتباع کرے گا کیوں کہ وہ زندقہ اور شریعت سے انحلال شریعت سے آزاد ہونے کے محل میں ہے کیا مطلب کہ وہ زندگی اور شریعت کے منکر بن جانے کہ خطرے میں رہے گا تیرا رہتا یہ تو میں ثابت کروں گا امام زہبی کا دعویٰ ہے لیکن دعویٰ کمال ہے اس کا مطلب ہے پوری بصیرت کے ساتھ اس کو سمجھ گئے سنو اس کا مطلب یہ نکلا کہ استاد اگر گستاخ بن جائے پھر جائے دین سے بےمان بن جائے تو پھر ادب میں نہیں رہنا یہ دیکھ لو شمس آدمی کی سنت ہے پرماتا اور دین سے آزاد ہونے کا خطرہ لاحق ہے اس شخص کے لیے جو تیرا پیروکار بنے گا وہ زندگی بن جائے گا یا جناب جی شریعت سے آزاد ہو جائے گا خصوصاً جب علم تھوڑا رکھتا ہوگا دین تھوڑا رکھتا ہوگا باطل پرست ہوگا خواہشات نفسانی کا بندہ ہوگا شہوانی ہوگا لیکن لہو ینفاو کا ویجاہد عن کب ید ہی ولسان ہی لیکن تیرے جیسے پھٹو کو وہ پیدا دے گا تیرے جیسے کو فائدہ دے گا کہ وہ تیری, تیری, تیری طرف سے جہاد کرے گا لڑے گا ہاتھ کے ساتھ بھی اور زبان کے ساتھ بھی لوگوں کو کہے گا خبردار ہمارا شیخ الاسلام ہے اسلام تو اسی نے سمجھا ہے باقی سب کافر مشرے گزرے ہیں سب جاہر گزرے ہیں سب بےمان گزرے ہیں سب مرتب مشرے گزرے ہیں اسلام سمجھا ہے تو اسی نے سمجھا ہے آپ فرماتے ہیں سن لیں ایسا جاہر شاہبانی نہیں ایسا باطل پرست بندہ ایسا پھتو قلیل میں مجاہل وہ فرمایا تیری طرف سے جہاد کرے گا تجھے تو فیدہ دے گا لیکن آگے فرماتے ہیں وہ پھر باتیں نے حدو پولا کا پردا ہے تجھے فیدہ دے گا اندر میں حقیقت میں تیرا وہ دشمن ہے بے حال ہی و قلب ہی اپنے حال و دل کے ساتھ فرما کیوں کہ وہ سارا کوئی تیری تباہی کر رہا ہے ہاں جی اس وجہ فرمایا اپنے فرمایا یہ ایسے بندے جو ہیں وہ تیری طرف سے دفاع کریں گے جو باطل پرست ہوں گے شاوت پرست نہ ان کا نہ دین ہوگا نہ علم ہوگا اگر ہوگا تو معمولی ہوگا تو معمولی ہوگا میرے بھائی ذرا توجہ سے سننا آپ فرماتے ہیں بہر معظم اتبارک الا قعید مضبوط خفیف العقل او عامش او عامی کذاب بلید الذہن او غریب واجب قلیق بچ مکر او ناشف صالح

جو تیرے تابے دار ہیں زیادہ تر کون سے لوگ ہیں قعید قعید کے معنی سنو وہ جس کے بازو پورے نہ نکلے ہوں وہ ہرن یا پرندہ جو انسان کے پیچھے پیچھے چلتا رہے اس کی بات پر لگ جائے یہ قید کا معنی ہے کیا مطلب جو بیچارے دین کی سمجھ کے پار پورے نہیں ہو پائے ایسے بے پر چی کی طرح جو لوگ ہیں یا جناب جی ہرن اور پرند پرند بھیڑ بکری کی طرح جو کسی کے پٹھے گندوں پر لگ جاتے ہیں اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں مربوط ہونا باندھا ہوا ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے فرمایا ایسے ہی میرے تابے دار ہیں خفیف و نقل پاگل تھوتو اکلڈھوڑے نے تھوڑے لا سیما آگے فرماتے ہیں ایک یہ کی ہے میرے تابے داروں کی کون سی کہ جو پھیر بکری کی طرح ڈنڈی کی طرح بے پر ڈنڈی کی طرح پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں باندھی ہوئی کہ وہ تیرے تیرے اندھے موت کے بن گئے اس کی وجہ سے پیچھے چل رہے ہیں خفیف العقل ہیں عقل کے تھوڑے ہیں عقل کے پھردو ہیں مغفلین ہیں کیا ہے مغفلین پھتوؤں کو کہتے عربی میں کمزور دماغ والوں کو کہتے ہیں فرماتے ہیں ایک من کی ایک قسم یہ ہے تیرے ماننے والوں کی دوسری حامی جن کندا ہامی بلی دہنے عوام الناس میں سے بلی کند ذہن تیسرا قریب اور واجب اور کبھی اور مکرے فرماتے ہیں تیسرا ایسا اوپرا شخص اجنبی شخص جو غصہ کی وجہ سے خاموش ہے جو بول نہ پائے اندر اندر کرتا جلتا رہے اس کا نہ چلنے پائے مسلمانوں کے ہوتے ہوئے ڈرتا رہے ابن قیم کی طرح ابن عبدالحادی کی طرح ہاں جی جناب جی ابن عبد کی طرح اندر اندر کڑتے رہے کڑتے رہے قریب الواجب القوی المکر او ناشف صالح عدیم الفہم او ناشف یا خوش مزاج آدمی جو بے ذوق ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بے خشک خوش کی عابد خوش عابد جڑا محبت رسول ہے جڑا محبت کے درد دی دولت تو خالی ہے ناشف صالحن عدیم الفہم سمجھ رکھتا نہیں دین کی آج پہ خوش ملا جائے بے ذوقہ ہے کور باطن ہے لیکن عبادت کرتا ہے نیک رہتا ہے تیری طرح جیسے تو خوش ملاج بھی ہے اور نیک بھی ہے عدیم الفہم بھی ہے وہ توجہ کرے آج ایمان سے کہتا ہوں جتنا ابن تیمیہ کے موت کے ہم نے پائے ہیں ان تین ورکیوں کیوں سے باہر نہیں ہیں آپ فرماتے ہیں ابن تیمیہ اگر تو میری تصدیق نہیں کرتا تو چاند والے وزن کر لے تجھے پتہ چل جائے گا جیسے میں کہہ رہا ہوں تیرے پیروکار ویسے ہی ہے کمال کیا یاد کرو گے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے چھپے خزانے نے تمہارے سامنے رکھنے کی توفیق مجھے بخش جن تک تمہارا پہنچنا متاثر تھا میرے ساتھ تو توفک الہی شامل ہے آپ فرماتے ہیں کب تک تم کب تک تو اپنے شہوت کے گدے کے ساتھ یاری دوستی کرے گا یا مسلم ہے آگے پتہ نہیں بات کچھ لفظ گرا ہوا ہے لفظ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے لیکن اتنا ہے الہ کم تو تو شہوت کے گدے کے ساتھ کب تک تو دوستی جوڑے گا اور اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی کرے گا کم تو سد تو تس تری بل ابرار اور کب تک تو اپنے نفس کی مانتا رہے گا اور اللہ کے نیک بندے صالحین اولیاء بزرگان دین جو گزرے ہیں جن کی تو برائی اور عیب کرتا ہے ان پر عیب لگاتا رہے گا علاقم تو عدم محاوت و صغیر العبادہ کب تک اپنے نفس کو عظیم سمجھتا رہے گا اور اللہ کے بندوں کو صغیر اور حقیر سمجھتا رہے گا الامتا تو خاللہا و تخاللہا و تنقض الزحادہ اللہ کے نیک بندے زاہدین کے سے کب تک نفرت رکھے گا اور کب تک اپنے نفس سے دوستی رکھے گا الامتا متا تندہ ہو کلامہ کبھی کیفیت لا تمتاو بیا واللہ احادیث الصحیحین فرماتے ہیں کب تک تو اپنے کلام کی تعریفیں کرتا رہے گا ایسے طریقے کے ساتھ کہ کبھی تو نے اس کیفیت اور طریقے کے ساتھ بخاری اور مسلم کی تعریف نہیں کی ظالم خود پسند بئی ماں یہ بخاری مسلم کی ان الفاظ میں تعریف تو نہیں کرتا جن الفاظ میں اپنے شیطانی کلام کی کرتا ہے یا لیتا احادیث صحیح ہے تسلم ملتا ہے فرماتے ہیں کاش سے صحیح ہے کہ حدیث سے پچ جاتی کیا مطلب کیونکہ یہ خبیش جب آتا ہے اپنی اپنی وہ زور آوری اور بدماشی پر تو پھر نہیں دیکھتا حدیث بخاری کیا ہے مسلم کیا ہے جس کی مرضی ہے اٹھا کر جیسے جیسے وہ حدیث مبارک نہیں بخاری یہ کان اللہ ولم یا کنبہ ہے بخاری میں ہے نا بخاری میں ہے نا اس کو اٹھا کر اس نے پھینک دیا ولم والم یقہ والی اس پر صاف کار کر دیا ہاں اس کے نقل مراتب دماغ کے اندر موجود ہے ماؤش ماؤش یا ہاں ٹھیک ہے ماؤش مانتا ہے کب نہیں یار ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ولم یقین بہت اچھے عمر کہتا ہے خان اللہ ولم یقور ماروش ہے ایک روایت کیا ہے پکان اللہ ولم یکن قبل ہوش ہے اللہ تھا اس سے پہلے کچھ نہیں تھا وہ کہتا ہے یہ حدیث غلط ہے بخاری میں آ گئی بخاری میں وہ کہتا ہے ماحوش ہے ٹھیک ہے اللہ کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے سے پہلے کچھ نہیں تھا سمجھ نہیں وہ یہ غلط کہتا ہے یار مجھے شخص ہوتا ہے مراتن ابھی میں پڑا غلطی جی، ہوں جی۔ حدیث کا تو ابھی آپ سے کہا ہے اس موجود جھوٹ اور من تاکہ اسی وجہ سے کو سلسلہ سلسلہ سیاح کے اندر کہنا پڑا کہ ابن تیمیہ حدیثوں کو موضوع کہنے میں اور حدیثوں پر کلام کرنے میں بہت جری پایا گیا ہے شیخ صاحبہ صاحب سے ہی کہہ دیتے ہیں یہ البانی نے کہا کہ البانی تو اندر مقلد ہے اس کا سیاح کے اندر کہتے ہیں اور کالے رنگ کی ہوگی بھائی یہ کتاب میرے ہاتھ میں نقد و مراتب مراتب اجماع مراتب الاجماع ابن حزم الظاہری جس کا بھی سابق ذکر گزرا یہ اسی کی ہے مراتب الاجماع اس پر نقد کی ہے اس نے ابن تیمیہ نے تو حضرت جی یہ میرے ہاتھ میں جو نسخہ ہے یہ محاسن الاسلام امام ابو عبداللہ محمد بن عبد الرحمان بخاری رحمہ اللہ یہ غالباً حنفی ہیں ان کی کتاب ہے اس کے ساتھ مراتب العظما ہے اور اس کے ساتھ نیچے پھر نقل و مراتب العظما ہے سمجھ نہیں آئی اور یہ چھاپا یہ جناب جی دار الکتاب العربی بیروت کا ہے دار الکتاب العربی بیروت کا ہے تو اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالی ہمیشہ تھا بلا روح راہو اس کے ساتھ کوئی چیز گئے یا والا شہ رہا اللہ تعالی کے ساتھ کوئی اور چیز نہیں تھی یہ کہنا کہ مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے یہ غلط ہے اس کے لیے ثابت کرتا ہے کیونکہ یہ اللہ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی نہ کوئی مخلوق اسی طرح چلتی آ رہی ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تھا اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں تھی وہ کہتا غلط ہے یعنی زمانے کو قدیم سمجھتا ہے یہ قدیم بن نو تو کہتا ہے زمانہ قدیم ہے اسی طرح چل رہا ہے اللہ کے ساتھ آگے یہ لکھ رہا ہے ابن تعمیر عبارت سنی اس نے حدیث حدیث پھر بخاری کے فلاح تک الفاظ یہ حدیث بخاری میں تین لفظوں کے ساتھ آئی ہے ابن تعمیر لکھ رہا ہے یعنی بخاری سمجھ بات کیا ہے ایک ہے کان اللہ ولا شیا قبل اللہ تھا اس سے پہلے کچھ نہیں ایک ہے ولا شیا غیر اللہ تھا اس کے غیر اس کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی ایک ہے ولا شیا ما اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں بل قسمت واحدہ حصہ تو ایک ہے وہ معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما قال واحد من هذا الفاظ والآخران رویہ بالمعنى وحین اید الفلدی جناسب لفظ ما ثابتانو فی الحدیث الاخر اسے ہی انہو یکولو کانا یکولو فی دعائی انت الاول الفلیس قبل کشو وانت الاخر وانت الاخر فلیس بعد کشو وانت الاخر فلیس بعد کشو والمقصود ہونا القلام اللہ ویدنو بعض اللہ در اعتماد فعاد اللہ فلیس بھی کتاب اللہ وحاد الحدیث لو کانا نصم فی مادتا فلیس ہو متماتا فکم من حدیثن سے جنو مانا فی رضا المسیح فکیفہ ومقصود الحديث غير معلوم ولا نعرف هذا العبارة عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين فكيف يدعى في علمها یہ اب آگے اپنی آئی پر اپنی آئی پر آ گیا بتایا یہ جو کہا یہ کون سا الفاظ متواتر ہے اس کا مطلب ہے متواتر کو مانتا ہے مشہور کو بھی نہیں مانتا وہ مطلب کی جو آ گئے تو اب یہاں پر پھر متواتر چاہیے اگر مطلب کے خلاف ہو تو مطلب چاہیے بدماش کمی نے تیری سینا دوری پر حیران ہے کیا بدماشی ہے تیری نیچے لکھنے والا لکھ رہا ہے محقق اس کتاب کا وہ کہتا عجیب بات ہے حضرت خود تو کہتے ہیں کہ صحیح ہے کہ حدیثیں جو ہے وہ خبر علم یقینی کا فائدہ دیتی ہیں وہ کیوں کہتا ہے کہ نہیں آپ علم یقینی کا فائدہ دیتے ہیں تو علم یقینی کا منکر کے تو ہوتا ہے کافی تو ادھر علم یقینی کا فائدہ بخاری مسلم کی حدیثوں میں دے دیا تو تو منکر بن رہا ہے ایک کو مان رہا ہے دو کو نہیں مان رہا تو پتا تو مرتب ہو گیا اپنے فتوے کے مطابق میں نہیں اور مغفر اور پھلتو کسی اٹھتے ہیں اولیاء کے دشمن کا ہم نے یہی انجام دیکھا ہے کہ وہ ہر کے کتے کی طرح ہو جاتا ہے اس کو تبھی میں کیا پھونک رہا ایمان سے کہتا ہوں میں نے اولیاء کے دشمن کو اسی طرح پایا ہے دشمن کو اسی طرح پایا ہے اور یہ دشمن اتنا خبیص دشمن کہ کہتا ہے میں جانتا ہوں وہ صوفی ہیں وہ درویش ہیں وہ ظاہر ہیں وہ صالح ہیں وہ نیک ہیں وہ سب کچھ ہیں لیکن بیچارے اتنا گمراہ رہے ہیں کہ شیطان کو نہیں پہچان سکے شیطان کو حتیٰ کہ غوث پاک کے متعلق یہ بات کہہ رہا ہے اب سنیے وہ بھی حوالہ سنا دیتا ہوں ساتھ وہ بھی حوالہ سنا دیتا میرے دل میں آتا ہے اللہ کے اگر منظور ہے تو ایسا کری ہے میں بیان کروں تو میں لانت لوں میں کس لیے بیان کروں اپنا وقت ضائع کروں تجھے منظور جب نہیں ہوگا تو وقت برباد کروں گا محنت کروں گا بیمار آدمی اگر محنت کر رہا ہوں اتنا اپنے آپ کو کھپا رہا ہوں تو تجھے راضی کرنے کے لیے جب تجھے منظور نہ ہو میں جب کروں گا اس وجہ سے بار بار کے کر کر یہ بات رہا ہوں دیر میں رکھنا ایسے نہیں کہہ رہا یہ وہی جلد ہے ہاں جی میرے بھائی یعنی جلد نمبر دس جلد نمبر سترہ جلد نمبر سترہ سفر نمبر دو سو آٹھ پر کہتا ہے ولهذا اعرف غير واحد من الشيوخ الاكابر الذين فيهم صدق وزهد وعباده لما ظنوا هذا من كرامات الصالحين صار احدهم يوصي مريديه يقول اذا كانت لاحدهم حاجه فليستغث بي وليستنجدني وليستوصني ويقول انا افعل بعد موتي ما كنت افعل في حياتي وهو لا يعرف ان تلك الشياطين تصورت على صورته لقدرة الله فتضل أتباعه فتحسن لهم الإشراك بالله والدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله وإنها قد تلقي في قلبه أننا نفعل بعض موتك بأصحابك ما كنا نفعل بهم في حياتك فيظل هذا من كتاب إلهي ألقي في قلبه فيأمر أصحابه بذلك وأعرف من من هؤلاء من كان له شياطين تخدمه في حياته في حياته بأنواع الخدم الخدم بانوار خدم مثل خطاب اصحاب المستغيثين به واعانته وغير ذلك فلما ما تصالوا يأتون احدهم في صورته في صورة الشيخ ويشهدونه انه لم يمت ويرسلون الى اصحاب رسائل الكتاب کہتا ہے میں ایک نہیں سینکڑوں سینکڑوں ہے ہاں جی بیسوں بڑے بڑے بزرگوں کو جانتا ہوں شیخ و مشاہد کو کہ جن کے اندر سچائی بھی ہے زہد بھی ہے عبادت بھی ہے لیکن وہ گمان جب کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ نیک لوگوں کی کرامات ہیں کرامات ہیں کہ جناب جی ان کو دور سے پکارتے ہیں تو وہ سن لیتے ہیں یہ سب کرامات وہ سمجھتے ہیں تو وہ اپنے مریدوں کو کہتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی حاجت ہو تو مجھ مجھ مجھے پکارنا مجھے پکارنا مجھ سے امداد لینا حاجی ہاں میں وہی کچھ کر دکھاؤں گا جو مرنے سے پہلے کر کرتا تھا مرنے کے بعد بھی اسی طرح کروں گا بات ذہن میں رکھو یہ جس کی یہ جس کی بات کر رہا ہے اور جس کا یہ فرمان پیش کر رہا ہے وہ حضور سچتی پیران پیر دستگیر غوث سے پاک جلانی ہے انہوں نے انہوں نے کہا شیخ محدث دہلوی سے لے کر پیچھے بڑے ان کے حالات پر کتابیں لکھی لکھنے والے حضرات نے لکھا وہ اس اپنے اپنے کو فرماتے تھے اگر مشکل درفیش ہو مجھے پکار لینا میں جیسے اب تمہیں اب تمہاری امداد کرتا ہوں اسی طرح اس وقت بھی مرنے کے بعد امداد کروں گا اور یہ خبیص کہہ رہا ہے یہ خبیص کہہ رہا ہے میں ان کے زود سچائی سب چیز کو جانتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں ایسے ان ایک کی نہیں تو پھر کہتا ہے کہ یہ تو پیسیوں کی بات ہے میں جن کو پہچانتا ہوں اب جن کو پہچانتا ہے ان کو سچا بھی کہتا ہے زود بھی کہتا ہے عابل بھی کہتا ہے سب کچھ کہتا ہے پھر کہتا ہے اس کو بیچارے کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ یہ سب یہ شیطان کا کام ہے شیطان آتے ہیں اس کی اس کی زبان پر بھی شیطان بول رہا ہے غوث پاک کی زبان پر ابلیس بول رہا ہے ہے ہاں جی وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے لوگ ہاں جی یہ ساری باتیں شیطانوں کی ہے جو اس کو نظر آتے ہیں وہ بھی شیطان ہے جو مریدوں کو نظر آتے ہیں وہ بھی شیطان ہے اور آرے بڑے بھائی بات کو سمجھنا اب ایمان سے بتا جو اتنا قذاب دجال اور اتنا خبیص شیطان ہو خود کہ بدلگان دین کے متعلق ہاں جی غوث پاک جیسے کے متعلق یہ بکواس کرتا رہے کہ جناب جی یہ کیا ہے یہ سب شیطانی باتیں اور شیطان ان کے روح میں بول رہا ہے ایمان سے بتا چاہتا اس دجال سے کسی اور بزرگ کے متعلق ادب کی کیا توقع کی جا سکتی حالانکہ اس کے مذہب کے ہیں وہ بھی ہمبلی تھے یہ بھی ہمبلی ہیں ہمبلی ہے خبیص اور پھر اور بات یہ ہے کہ اس خبیص نے فتوح الغیب جو شیخ کی کتاب ہے ہمارے غوث پاک میرا کی اس پر اس نے شرح بھی لکھی ہے اسی وجہ سے جب کہتا ہے میں پہچانتا ہوں پورا پہچانتا ہوں لیکن دیکھو کیا اب ارے بھائی کیا اس پر کیا تعجب کر اس بات پر کیا تعجب کر جب نبیوں کے مزارات پر انوار سید الانبیاء سمیت یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ محل شرک ہے کوئی نہ ہو وہاں پر شیطانوں کا مجمع ہے مجمع شیطانوں کا اور ایمان سے بتاؤ یار یہ سب یہ جب اتنا بدواسن کرتا ہے اگر اس کو ہی اکیلے کو شیطان کہہ لیا جائے بلکہ رئیس رئی کہہ لیا جائے تو یہ اچھا نہیں ہے وجہ سے سن لے وہ خواجہ عبداللہ انصاری ہے نا اس کی ضم الکلام یہ حافظ عبد الرحمان صفاوی رحمہ لکھ رہے ہیں اس میں الحلال بالتوبیخ میں کہ ہمارے شیخ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ ضم الکلام کے مطالعے سے ہمیں روکتے تھے فرماتے تھے نہ پڑھو اس میں غصہ کی بات ہے روایت کرنے سے فرما روایت نہ کرنا ہے اس کے متعلق تو ابھی کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن اس کے متعلق کیا کہیں رمبر کلام والا نے عقیدہ نہیں بگاڑا اسے تو عقیدہ کی بیڑا گھر کر دیا اسلام کی کمائی کر ہے اب میرے بھائی بات کو سمجھنا یہ خبیش کہہ رہا ہے دل کا شیادین کسبر تعداد سورت ہی لے تو دل رہ تو دل رات تب اتبا رہتا ہے اس شیخ بشاید کو پتا نہیں ہے یہ شیطان ہے جو انسانی صورت بدل کی لے کر آ گیا ہے اس شیخ یعنی غوث پاک کو بھی گمراہ کر رہا ہے اور غوث پاک کے ماننے والے اور بزرگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے ایمان سے بتانا پیچھے کہتا ہے صدق ہے سہد ہے عبادت ہے وہ مردود جس کو جس کو شیطان گمراہ کر رہا ہے شد اس سے کروا رہا ہے وہ سچا کیسے ہوگا کلام میں کتنا تناف تداب کتنا بات نہیں سمجھے اور مردود شیوخ اکابر کہتا ہے اکابر ایسے ہوتے ہیں جن کو آ کر شیطان گمراہ کر لے اور بولو اے شیطان ایک مرتبہ غوث پاک میرا کے پاس آیا تھا آیا تھا نا تو آپ نے پہچان لیا تھا کہ نہیں بول تو یہ کتا کہتا ہے گورا کرتا رہا اور آپ کو پتہ ہی نہ چلا حقیقت یہ ہے کہ یہ خود شیطان ہے اور انسانی شکل میں گھر میں پیدا ہو گیا اب جنہیں دیکھتا ہے اس کو شیطان ہی نظر آتا ہے کیونکہ جنس جنس کو پہچانتا ہے جنس جنس کو یہ موٹی اس کے مطابق ہم پیش کرتے ہیں خیر میں خط کا مطلب سنا ہوں اور بات کروں آپ نے صحیح فرمایا نا امام صاحبی نے کاش کچھ سے بخاری مسلم بچ جاتے بخاری مسلم کی حدیثیں بچ جاتی پر کب بچی حضرت کر کے بچیاں آپ فرماتے ہیں من فی کل وقت تغیر علیہا فی تدری فمت احدارا فی تعبیر من انکار فرماتے ہیں نہیں تیرا تو ہر وقت یہ کام ہے کہ تو علیہما علیہا لکھا وغیرہ بنے کوفی کلیہ دن تو ہی علیہ ما تو بخاری مسلم پر حملے کرتا رہتا ہے کبھی ضعیف کہہ کر کبھی باطل بات کہہ کر کبھی تعبیر و انکار کے ساتھ اما انا لک ان ترى ہوا ترى ہوا ترى ابھی کیا تیرا تو کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو ڈر جائے بعد آ جائے پاس آ جائے رک جائے اپنی شرارتوں سے اب آہانا لکھان تتوبہ و تنیبہ کیا تجھے تیرا وقت نہیں آیا توبہ کرنے کا اللہ کی طرف رجوع کرنے کا اب تفی عشر سبعین تو ستر کی دہائی میں آئے ستر سال میں پہنچ گیا ہے فقد کاروبار رہی ہو اب تو پوچھ کرنا قریب آ گیا بلا واللہ ماد قرآن کا ماد قرآن کا تھا قرآن موتا مجھے یہ یاد نہیں تو موت کو یاد کرے بلتن قریب مین قرآن موتا بلکہ تم دوست کو بھی برا سمجھے گا جو موت کو یاد رکھتا ہے فما لنو ہے تقبلو علی علی قولی ہونا چاہیے فما زنم تو میں تجھے نہیں سمجھتا کہ تو میری بات سن لے قبول کر لے ولا تو اس کی علاوہ ہی میرے بال کی طرف دکان نہیں ڈھرے گا بلہ کہ ہمت ان قبیل تن فی نقل ہا رہے ورا کا بے مجلل دان فرماتے ہیں مجھے یہ پتہ ہے میرے ایک مرکے کا جواب تو کئی جلدوں میں لکھ ڈالے گا جسے جی گا جی آواز آئی کوئی پتہ نہیں کدھروں آئی کالی آئی کھوتے بھی آئی کہ بندے بھی آئی آواز کہہ کے باقا ماری جائے گا سمجھ آئی کوئی نہیں سمجھ نہیں لگی یہ مہمتا پروندے میرا ڈر لگتا پیا نہ مرادہ تو ہے میرے ورکے دا جی میرے ورکے دے خلاف نے لکھما سمجھ لگی وقت اولی ابن ابن میں میرے لیے کلام کی دمیں کاٹا جائے گا ولا تدال تا تسر حتا اقول لك والبت تسکت تو حتا کہ تو ایسا کرتا جائے گا آخر مجھے یقین سے میں کہوں گا کہ حضرت میں چپ ہوں گا وہ آپ مہربانی کریں ٹھیک ہے لگ جائے گا کیا مطلب میں آ گیا تک پیدا کرنا حال حال کریں جب تیرا یہ حال ہے میرے میرے واسطے ہے وہ ان شفو المحب الواد بلوا دو حالانکہ میں تیرا بہت شفیق شفوق ہوں خود سے شفقت رکھنے والا ہوں محبت رکھنے والا ہوں الواز تو دوست ہوں تو بھائی یکون حالو کا انداد آئے گا دشمنہ نال کی کریں گا دے لو سجنہ نال تھوڑی کرنا ہے میں نہ فیل کیتی ہوں فرمانے وا اعداؤ کا واللہ ہم صلحاء و قلاء و فضلاء جو ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تیرے جو دشمن ہیں وہ صالحین بندے ہیں آپ صاحب عقل لوگ ہیں اور صاحب فضیلت ہیں نٹو خیرے نہیں جنہیں تیرے نال جوڑ پائے آخر قاضی بدر بن جماج ایسے موجود تھے جو قاضی تھے اس وقت شافی مذہب کے اور اس خبیص کو تننے والے تھے جیل میں ہاں اور مناظرہ جنو کھچا انہاں اور نک تک کیتا ہے کہ بھائی خدا دی پھر اخی توبہ کرتا سی اے طریقہ بھائی نے پڑھیا آندا سی میں چھڑ گیا توبہ کر پھر چھڑ دے پائی پھر باہر جا کے کان کان کرتا سی کوئی پھر کون دین دے سن اے ہوئی حال ہے دریا اخیر وچ مر گیا سو مر گیا مردود نہ فاتیا کلے کمان نہ اولیاء اور سنائے

ٹھگے ٹھگے کون بیل بیل بکر معلوم ہوا ہے بھابیوں کا ٹبر سارا یہ ہوئی ہے کیونکہ یہ ہوئی تہروں کے والے قدر دی تو من کا سنوئے فرماتا ہے آخر میں آخری جملے آ گئے قدر تو من کا بیان تصبنی فلانی تن تھا پیا فرماتے ہیں سن لے اگر تو مجھے علانیہ گالی دے اور خفیہ اندر کھاتے میری نصیحت کو قبول کر لے تو میں ان گالی پر راضی رہوں گا میں ان گالیوں پر فرماند نے کٹ گالا نہیں کھڑنی لوگوں کے سامنے تاکہ تو لوکاں دسے کہ وہ کمینا نعوذ باللہ اس طرح دا ہے تو وہ غلط ہے میں صحیح ہاں لیکن اندر وار کے مان لے چلو رب دی بارگاہ تے کچھ نہ کچھ منہ وکھا سکے گا رحم اللہ عمران احدا الی ایوبی ہے وای نام ذہبیا فرمان دے اللہ تعالی اس بندے پر رحم فرمائے جو مجھ مسکین کو میرے عیب بتائے مجھ مسکین کو میرے اس بندے پر اللہ رحم فرمائے اتنی کثیر الوجود ہے میں بہت عیبوں والا ہوں غزیر الذنوب ہے کثیر گناہوں والا ہوں الویل لی ان انا لا تو میرے لیے بربادی ہے اگر اللہ کی طرف توبہ نہ کروں وافتی حتی میں نگر اللہ میں الحجوب اللہ میں الحجوب ذات سے میرے لیے ہے رسوائی ہے رسوائی اور دوائی اور اگر میرا علاج ہے تو اللہ کی معافی ہے اور مسامحت و توفیق و ہدایت والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین خط ختم اب بھائی تھوڑا تبصرہ کرتا ہوں امام شمس نے امام شمس رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تیرے ماننے والے بلکیاں تین بتائیں اور تیرے ماننے والوں کے لیے خطرہ ہے زندقے اور انحلال کا شریعت سے آزاد ہونے کا سن لو میرے بھائی بول ایمان سے کہتا ہوں ہم نے بحابیت دیکھی تو اس کے گھر سے نکلتی ہے اس کے پیروکاروں سے نکلی ابن عبد الوہاب نجدی خنزیر جو تھا وہ سوائے ابن تیمیہ اور ابن قیم کے اور کسی کی بات نہیں سنتا تھا وہ اس, اس, اس کی کتابوں اور اس کی فکر کی پیداوار ہے وہاں ہے پھر ہم نے جب دیکھا نیچریت کو تو نیچریت یہ خبیص کہتا ہے یہ خبیص کیونکہ خود وہ کہتا ہے بس ملتا ہے تو سارے مجھتا ہے اور جناب جی بس جب اس نے اشتہاد کے لوگوں کو ایسی اجازت دی تو نیچریوں کا ایسا دروازہ کھل گیا کہ نیچری ہر ایک بن کھڑا ہوا تو بہابیت بھی اس کے گھر کی پیداوار ہے اور نیچریت بھی اس کے گھر کی پیداوار ہے معلوم ہوا زندقہ اور شریعت سے آزادی اور وہ بو کا ٹولہ تین منکیوں کا وہ سب اسی کے گھر کی پیداوار ہے کے گھر کی تو پھر ہم میں نہ چیز حق بجانب ہوں کہ اس خبیص کا چہرہ لوگوں کو صحیح دکھا دو وہ حق بجانب کے نہیں اب بات کو سمجھیے گا امام شمس صاحبی نے سجر اعلام میں ایک بات لکھی ہے جلد نمبر پندرہ سسد الرسالہ کی شعیب کی تحقیق کے ساتھ اس حدیث کی تحقیق کے ساتھ اٹھاسی صفحہ پر اٹھاسی صفحہ پر ان کو اب یہ پہلے بات لکھ رہے ہیں امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کی کہ انہوں نے فرمایا اپنے قریب المرگ وقت میں کہ ظاہر بن احمد سرکسی کو بلا کر اے علیہ اے علیہ گواہ بن جا انی لاؤ کفر احدم من اہل القبلہ یا اشہد علیہ گواہ بن جا میرے کہ میں اہل قبلہ میں سے یعنی جو ضرور مومن ہیں مومنین میں سے اہل قبلہ میں سے اہل قبلہ میں سے مومنین میں سے جو ضروریات دین میں سے منکر نہیں ہیں اگرچہ وہ گمراہ پھر کے بھی گمراہ ہاں جی تو فرمایا میں ان کی ان کو کافر نہیں کہتا کافر امام ابو الحسن اشعری نے آخری وقت میں یہ فرمایا کہ میں لا آنا انی لا کفر احدا من اہل القبلہ لئن الکل یشیرون الى معبود واحد و انما هذا کلو اختلاف عبارات قلت امام ذابی فرماتے ہیں وَبِنَحْوِ هَذَا عَدِيم میرا بھی دین یہی ہے میرا بھی دین کہ میں مسلمانوں کو مومنوں کو کافر نہیں کہتا آگے سنیے اواخر لا اکفر احد من الامت آخری دنوں میں میرا شیخ ابن تیمیہ استاد کہتا تھا کہ میں امت میں سے کسی کو کافر نہیں کہتا آخر امت امت مصطفیٰ میں سے کسی کو کافر یہ آخری دنوں میں کہتا تھا مجھے اب یوں گمان ہوتا ہے کہ جب یہ خط امام کا پہنچا ہوگا سمجھ نہیں آئی تو حضرت کے ضمیر نے کچھ ملامت کی ہوگی تو تخیر مسلمین جو خبیص کا کام تھا اس سے تو وہ منحرف ہو گیا پھر گیا نہیں لیکن اس کی کہنا پڑے گا بات کو سمجھنا اس کی خباستیں اور شرارتیں اور امت مسلمہ کو مشرق اور کافر کہنا وہ باقی پڑا ہے کتابوں میں اب کتے اب بات یہ ہے تیری تنظیر نسل وہابی جو ہے جنہوں نے تیری کتابیں اٹھا کر لوگوں کو کافر مشرق کہنا شروع کر دیا ہے بے غیرت اب سور اس کا کیا کرے گا بتا اب ان خنجیروں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا شہر تکفیر سے تو باز نہ آ گیا آخر میں کتے تم جو مشرق کہتے ہو پھر جب تمہارا بڑا امام الوہابیہ دائم الوہابیہ تکفیر الوہابیہ جب وہ باز آ گیا تکفیر امت سے تو کتے کے بچے تم کو باز نہیں آتے بارہ میں عمر کیا کریں بھائی بتاؤ سمجھ نہیں آئی بات کی اور سن لو امام زہنی کی یہ بات کہ آخری دنوں میں یہ علم اعلان بتا رہی ہے دنگے کی چوٹ پر کہ یہ پہلے امت مسلمہ کو کافر مجھے کہتا رہتا تھا سمجھ بات لفظوں پر غور کرو وہ فرما آخری دنوں میں یہ اس کا مطلب ہے پہلے اس کا یہی وتیرا اور پھر اس کو ندامت ہوئی شرم نہیں آتی تجھے کہ پوری اور اب میں پوچھتا ہوں ان سے جو مستحد مطلب کہتے ہیں ان کے اس بات کا کیا کریں گے کاش کے اس حقیقت پر وہ بھی مطلع ہو جاتے اور مستحد مطلق کہنا کیا پھر اس کو عام کی نظر عام کی عام کے مرتبے میں رکھتے کہ جو کبھی ساری زندگی مشرق مشرق کا پھر کہتا رہا اور آخر میں بعد آیا سمجھ آئی غلط بکواس کر رہا ہو تو یہ مستحد کیسے ہے اتنا پھکر بے وقوف اتنا خبیص اس کو مغفل مستحد مطلق وجہ سے سن لو جن حضرات نے اس کی حقیقت پر اطلاع پائی جو پہلے لکھا تھا اس سے رجوع کر گئے اب ایک رجوع آپ کو سناتا ہوں اس کے بہت بڑے مدعا تعریف کرنے والے محدث ابن ناصر الدین دمشقی رحمہ اللہ نوری کی جگہ پر دمشق میں

جو ترجمہ القول الجلی القول الجلی تھی ترجمہ تو شیخ الاسلام تقی الدین بن تیمیہ الحنبلی کے نام سے شروع میں پہلے اس کے اور پھر اس کے اندر جناب جی اور کتاب ہے الحقوق الدریہ ابن عبد الحادی اس کے جناب جی شاگرد کی خاص کی پھر القواقب الدریہ شیخ مرعی بن یوسف کی ہاں جی پھر الرد الوافر من من زعم ان سمت سمبن تیمیہ شیخ الاسلام کافر یہ حافظ ابن ناصر الدین دمشقی کا یہ رسالہ ہے جس کا اب میں نے نام پڑھا ہے یہ مجموعہ اکٹھے چپا ہوا یہ دیکھو میرے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ میں ہے میرے بھائی الرد الوافر یہ ہے یہ دیکھو الرد الوافر دیکھ رہے اس کے اندر الرد الوافر یہ حافظ ابن ناصر الدین دمشقی رحمہ اللہ سمجھ نہیں آئی یہ ان کا ہے رسالہ ابتدا میں اس کے شیخ الاسلام لقب کی حمایت میں شیخ اجمی بخاری ہوئے ایک انہوں نے کہا تھا جو اس کو شیخ الاسلام کہے گا وہ کافر ہے اور ان کی یہ بات نقل ہوئی ہے عبد اللہ میں عبد اللہ میں کے اندر عبد الرحمان سخاوی محدث نے نقل کی ہے اور البدر الطالع کے اندر ہاں جی قاضی شوقانی وہابی نے نقل کی ہے ہاں جی ہاں جی امام اور بخاری کا وہ فتوا امام بخاری ایک دوسرے آدمی ان کا فتوا جناب جی کہ یہ اس کو شیخ الاسلام کہنے والا کافر ہے اچھا اس کے رد کے اندر ابن ناصر الدین دمشقی نے یہ رسالہ لکھا اور ثابت کیا ثابت یہ کیا کہ جناب جی یہ شیخ الاسلام کہنے والا اس کو کافر نہیں ہے بڑے بڑے حضرات نے شیخ الاسلام اس کو کہا ہے اب میں یہ پہلی بات ان کی دکھانے کے بعد اب وہ بات دکھاتا ہوں وہ بھی امام ابن ناصر الدین کی اپنی کتاب سے جس میں انہوں نے رجوع کیا اس سے اور اس کے متعلق وہ الفاظ استعمال کیے کہ جو عالم تو عالم کسی چہر کے متعلق بھی کہنا امام جیسوں کو گوارا نہیں ہوگا یہ کتاب ہے جامع اللہ تھا اور چھ جلدوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے موضوع پر اس کا پورا نام ہے جامع اللہ تھا فی مولد النبی مختار اس موضوع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر آپ کے فضائر مناقب او شریف تک اتنا تحقیق اور سمجھوں کے ساتھ میں نے اتنا بلند پایا کتاب نہیں دیکھی جتنا یہ بلند پایا ہے جانور اس کے اندر یہ ہی لکھ رہے ہیں ابن تیمیہ آپ کو معلوم ہے کہ زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر یہ حرام کہتا ہے لوگوں کے سامنے پہلے ثابت کر چکا ہوں کہ نفس زیارت کا منکر ہے بلکہ یہ اب اب آپ نے ابھی سنا ہے کہ یہ کیا کیا الفاظ لیکن خیر بہرحال یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا اس کا قائل تمام امت مسلمان میں صرف یہی رہا ہے یہی ہوا ہے اس سے پہلے کسی نے یہ بک نہیں ہاں؟ رف اچھا رف الغواشی وہ جو متول کے کیا شیخ احمد رافی اور رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ اس سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں ماری یہ دیکھو آپ زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی زیارت قبر انور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو شہید کرنے کے بعد صحیح ثابت کرنے کے بعد امام ابن ناصر الدین دمشقی فرماتے ہیں فزیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلط من سنن اہل الاسلام سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت اہل اسلام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے وہ ہے قربت قربت مجمع علیہ وفضیلت مرغب فیہا مندوب الیہا فرمایا ایسی عبادت ہے جس پر سب امت کا اتفاق ہے اور فضیلت ایسی نبی پاک نے رغبت دی ہے اس کی طرف بلایا ہے وہ احادیث وہ متعلقات اور پھر قبول والانتفال فرمایا ان کی اس کی حدیثیں جو ہیں وہ قبولیت سے قبولیت سے تعلق رکھتی ہیں تو ان کو مانا ہی جائے انکار ان کا نہ کیا جائے وَإِرْقَانَ فِي بَعْدِ اِسْرَادِ هَا مَقَال اگرچہ باز اگرچہ باز سکتو کے اندر مقال ہے لیکن آگے فرماتے ہیں وَلَا يَتَقَلَّمُ فِيهَا بِمَا يَرُدُّهَا إِلَّا كُلُّ مَخْدُولٍ وَلَا يَتَعَنُ فِيهَا بِالْوَضْعِ إِلَّا كُلُّ مُرْتَابٍ جَهُول نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخِرَانِ وَالشَّقَاوَتِ وَالْخِرْمَانِ امام فرماتے ہیں ان حدیثوں کو جو قبر نبی کے متعلق آئی ہے ان کو رد نہیں کرے گا مگر وہی شخص جو رسوان اور سلیل زمانہ ہے اور ان کے اندر ان کے اندر تانا حدیث ان حدیثوں میں من گھڑت ہونے کے ساتھ یعنی کیا مطلب ان کو من گھڑت کہے گا تو وہی مرتاب بہت شک کرنے والا ہے چہول اور بہت بڑا جاہل ہے اور فرماتے ہیں نعوذ باللہ ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں رسوائی اور بدبختی اور محرومی سے کیا مطلب وہ بد بھی ہے محروم بھی ہے رسوائے زمانہ بھی ہے مرتاب چہول بھی ہے میرے بھائی محال ہے محال ہے ادھر شیخ الاسلام ہو ادھر مرتاب تو چھو جاہل نہیں کا مبالغے کا ہے بہت بڑا جاہل ہے اس کا مطلب ہے امام ابن ناصر الدین دمشقی نے بتا دیا کبھی وقت تھا میں اس کو شیخ الاسلام کہہ بیٹھا اس کی خباستوں پر متلے ہوا ہوں اب صاف کہتا ہوں کہ یہ لفظ ہے اس کے لیے لیے یہ مخدول ہے اور مرتا بے چہول ہے ہماری ایک کتاب ہے متول جانتے ہو گیا متول علم بلاغت کی مشہور زمانہ کتاب ہے اس پر اور اس کے حوال شروع پر حواشی پر ایک مزید حاشیہ ہے اس کا نام ہے رفع الغواشی عن معدلات المتول والحواشی سمجھ آئی کہ نہیں امام سید احمد رافع حسینی قاسمی حنفی تحتاوی مصری رحمہ اللہ میرے پاس صرف ایک ہی جز ہے آپ دیکھیں کتنا بڑا بندہ ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف مقدمہ جو ہے نا متمل کا ہے اس پر یہ ایک جلد لکھی ہے پتہ نہیں اگلی کتاب کی شرح کتنی جلدوں میں میرے پاس یہ فوٹو کاپی ہے رفع الغواشی کی سید احمد رافع تحتاوی رحمہ اللہ کی سمجھ آئی کہ نہیں آئے ایک ہے مشہور امام حنفی وہ اور ہیں اور ہیں وہ احمد تحتاوی ہیں یہ احمد رافع تحتاوی ہیں شاہ کماری تو استاد ہیں ابو الفیض کے یہ فرما رہے ہیں بہت اچھا ہاں بالکل صحیح ہے یہ لکھ رہے ہیں

تبسل کو کسی نے نجائز نہیں کہا وسیلے کہتا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی باتوں کی ابتدا ابتدا ابتدا ایسی ایجاد کرنے کا جو استاد رہا ہے اور خدا کی اس پر لانت رہی ہے جس کی وجہ سے سمجھ گیا بہرحال میں جو سنانا چاہتا تھا ایمان سے بتاؤ حل ہو گیا مسئلہ اب تم نے مورخین بعض مورخین کی کتابوں کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا جنہوں نے اس کے متعلق کوئی اچھے الفاظ لکھے ہیں تو انہوں نے اپنے محدود علم کی بنا پر لکھے ہیں وہ حقائق سے بے خبر تھے جس طرح کے کوئی حقیقت سے باخبر ہوتا گیا اس خبر پر فتوے لگاتا گیا شیخ الاسلامی ختم آپ اس کو کیا کہنا ہے مرتاب و جہور اور مخضور کیا مخضور مانا رسوائے زمانہ اللہ جس کو رسوا کرے دلیل کرے اور مقصد اس کا پورا نہ ہو مخضور کس کو کہتا ہے جس کا مقصد پورا اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد پورا نہیں کیا تھا وہ اپنے دور میں ذلیل یہ خود امام بننا چاہتا تھا امام نہ بننے دیا بڑے تین ذلیل خواری ہونا پڑا اماموں کا یہ حشر نہیں ہوتا کہ جھک پچھو پھر توبہ جھک پچھو پھر توبہ جھک پچھو پھر توبہ سمجھ نہیں لگی گل اماموں کا حال نہیں ہوتا ہمارے کوئی امام ایسا نہیں ہوا اللہ کے فضل سے ہاں، ہمارے امام لوگوں نے ایک عقیدے میں بات کیا تو پٹ گئے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف بات منسوخ کی جاتی ہے کوس کرتے کا مرنا تھا جھوٹ خباست مخالفین حاصلین کی ادھر اتنا ہوا تھا کہ خارجیوں نے آپ کو ایک مرتبہ پکڑا تھا خارجیوں نے انہوں نے کہا تھا کہ تو تو کیا کہ کفر نہیں سمجھتا ہے خارجیوں کا مذہب ہے کہ گناہ کی وجہ سے بندہ کافر ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا تو کافر نہیں سمجھتا آپ نے فرمایا میں نہیں انہوں نے پکڑا اور کہا کر کو پھر سے توبہ یعنی کیا مطلب ہمارا عقیدہ جو ہے نا اس کو تو کفر سمجھتا ہے کالے سے توبہ تو جو کار نا تو جو کار نہیں ہے تو جو کار نہیں ہے تو کہتا ہے کہ گناہ سے بندہ کافر نہیں ہوتا تو اس کو پھر سے کر توبہ تو امام صاحب نے سبحان اللہ عجیب وہاں پر جو ہے وہ توریہ کیا آپ نے فرمایا میں ہر کفر سے توبہ کرتا ہوں تو وہ خوش ہو گئے انہوں نے جان چھوڑ دی بات تو اتنی تھی اب جو پیمان حاصل تھے انہوں نے کیا کیا وہ بھی کفر سے دو مرتبہ اس سے توبہ لی گئی توبہ لی گئی توبہ لی گئی یہ سب جھوٹ کی اتنا کہانی ہے حقیقت وہ ہے جو ناجیز نے بیان کر دی وہ حقیقت ہے جو آپ کو اور یہ بات کیسے لکھی بڑے بڑے اماموں نے امام ابن عبد البر جیسے انتخاب وغیرہ ہاں بات اتنا کی ہے میرے بھائی اب سمجھنا ہوں نہ چیز نے اس خبیض کے متعلق جو کھولنا تھا کھول دیا میرے خیال میں اب اس کو پڑھ کر کوئی ہمارا دوست گمراہ نہیں ہونے لگا میرا مقصود بھی اتنا تھا کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلالتوں گمراہیوں اور شیطانیوں سے بچ جائے کیونکہ حضرت اور شرور ہے مبارک ہے سمجھ نہیں آئی یہ میرے مالک کی کرم نوازی ہے کہ اس نے مجھے ایسے اسرار اور اسرام پر مطلع کیا ہے ایسے مخفی باتوں پر مطلع کیا ہے ہاں جی اس جیسے ہندوستان کے علاقے میں آپ جو میں حقائق پیش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہ کسی کتاب میں جمع اور نہ کسی ممبر سے آپ نے سنے ہوں گے ہندوستان کے اندر جتنا بسنے والے لوگ ہیں آج تک اس طرح بیان کسی نے نہیں کیا ہوگا اب میرا بھائی شرک کے کھوپر فتوے جڑے مسلمانوں کے بعد سے لگتے رہے ہیں ان کی حیثیت حضرت کے شاگرد بتا گئے کہ حلرت آخر کن ایسے نکڑ لگتے تھے کئی بس صحیح کر تو نہیں کرتا بعد والے اس کے شرط کے فتوے اٹھا کر مسلمانوں کو کتے مشرق کر رہے ہیں ان خنزیروں کو لگا ہونی چاہیے اب کتے تمہارا پیو پہ چپ کر گیا تو نہیں کرنا سورا فصل لائے بہت منحوس فصل لائے امت مسلم میں بہت بڑا فساد برپا کرنے والے وہابی سے سالت رکھنے والے اس خبیص کے اندر جس طرح بغض تھا وہی بغض منتقل ہو کر ادھر آ گیا اب نئی بات پر مطلع کرتا ہوں ابن تعمیر جگہ جگہ پر لکھتا ہے اور یہ خبیش تو عام بازاروں میں کہتے رہتے ہیں نبیوں ولیوں کو وشال کے بعد وفات کے بعد پکارنا پہلے سنا چکا ہوں ابن تعمیر کا استعانت سے آنا تو بال میتھ شرک اکبر کا بڑا وڈا شرک میت کو پکارنا مدد کے بات کو سمجھنا ہوئے میت کو پکارنا اور غائب کو پکارنا شرک ہے یہ بھی کہتا ہے قبروں پر کٹائے حاضر کے لیے جانا درباروں پر جانا کسی مشکل کے لیے کسی تکلیف آ جائے اس کے لیے یہ سب شرک اب میں اس کی طرف آتا ہوں

یا پیٹ پکارنے کا ذکر ہے پکارنے کا اور وہ بھی دعا میں تو کتنا دجل فریب اور مکاری سے اس کو کہتا ہے یہ ضعیف اور آخر میں کہتا ہے بس قابل حجت نہ رہی پہلے وہ حدیث سنا کر آئمہ کے اقوال سناؤں گا کن کن حضرات نے اس کو صحیح کہا عجیب بات یہ ہے خود ان کے گھر سے نکالوں گا حدیث پہلے کسی موضوع کے اندر بحث میں آ چکی ہے بحث میں آ چکی ہے میرے بھائی ذرا غور کرنا میں آئی ہے پہلے نمبر پر ترمدی شریف کیا میرے ہاتھ میں اس ترمزی پر شرح ہے تحفت عبد الرحمان مبارک پوری وہابی کی ہندوستان کا مبارک پور کا وہابی ہے عبد الرحمان مبارک پوری اسی عربی میں شرح ہے چار جلدوں میں پانچ میں تو چار میں یہ ہاتھ میں نمبر دو نمبر سونا نور کوبرا امام نسائی امام نسائی کی دو سنن ہیں ایک کبرا ایک مشتبہ مشتبہ ایک جلد میں ہندوستان میں چھپی ہوئی ہے وہ جو عام ملتی ہے لمبی تختی والی وہ سونن سونن نسائی مشتبہ ہے یہ کبرا ہے یہ میرے پاس بارہ جلدوں میں شعیب ارنعود کی تحقیق شعیب ارنعود خبیص کی تحقیق کے ساتھ مؤسسۃ الرسالہ سے چھپی ہوئی ہے سمجھ نہیں آیا میں ساتھ ساتھ مرتبہ بتاتا جاؤں گا کیونکہ ہوگا نا اس کا مرتبہ میرے لفظوں میں ظاہر ہوتا چلا جائے گا کیونکہ تخلق پورے اخلاق اللہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ علم کتنا ہے ہم دیکھتے ہیں ایمان اور تقوا کتنا ہے کیونکہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ یہی دیکھے گا یہ نہیں دیکھے گا کہ علم کتنا ہے یہ دیکھے گا ایمان اور تقوا ہے اگر ہے تو بخشے گا ورنہ پکڑ پکڑ کر جاننا بھی یہی دیکھتے ہیں ایمان تکوا ہے تو دیکھتے ہیں اگر علم جتنا ہو ہم نہیں دیکھتے ایسا چڑھ جانے دو لگتا بولو اے اچھا سونا نے کوبرا اس سے خلاصہ اس سے خلاصہ نکالا تو سونا نے نشائی مجھ تباہ اچھا، کتنا نمبر ہو گیا ابن ماجہ شریف کیا ابن ماجہ شریف کہو تو باپ بتا سر ابن ماجہ شریف میں باب باپ بے عنوان ہے لیکن جس باپ کے بعد آ رہا ہے اس کا باپ کا نام ہے باپ فی دعا الضیف فی دعا الضیف مہمان کی دعا میں اس کے باپ بعد والا باپ اس کے بعد کا باپ ہے جی حدیث نمبر بتایا دیتا ہوں تین ہزار آٹھ سو پچاس <laughs> مسند امام احمد بن احمد امام تبرانی ارب الصغیر فرمایا حدیث حسن صحیح قریب ادس حدیث حسن صحیح غریب کہہ دیا صحیح کس نے امام ترمزی اب ان کے بعد امام تبرانی تقریر کے اندر عباس احمد الباد مکہ مکرمہ سے چھپی ہوئی اس کے اندر قصہ ایک نقل اور بھی تھا کر کے فرماتے ہیں والا حدیث و شریف والا حدیث ہو صحیح ہو یہ واقعہ پہلے سنا چکا اسی موضوع کے اندر پہلے سنائی اب مزید اشارہ کر دیتا ہوں کہ حضرت عثمان بن عفان عبارت پہلے نہیں پڑی تھی پہلے بار اب عبارت سنا دیتا ہوں عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں صحابی ان رجلا كان يختلف الى عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی حاجت له حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ایک شخص ان کے پاس آتا تھا کوئی حاجت تھی اس کی کوئی ضرورت کام تھا اس کا حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں پکانا عثمان لا جنتا پھر حضرت عثمان اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے ولا جنگرو فی حاجت دی بھاجی دیکھتے نہیں تھے توجہ نہیں کرتے تھے بلا آتے عثمان بن عثمان نہ نہ حضرت عثمان بن حریف صحابی سے اسے ملاقات کی فشکا دالے کا ہی لئے یہ شکایت کی کہ حضرت عثمان بات نہیں سنتے فقال رہو عثمان بن حریف حضرت عثمان بن حریف نے فرمایا ایک علی بات جہاں پانی لا لوٹا فتوقع ملو کر پاتر مسجد مسجد میں جا فصل لے پیرا کرتا ہے نے پھر ایک دو رکعت نماز میں پھر پڑھ پھر کہ اللہ میں نیا سارو کا توجہ ہی لے کر الہ کا نبی نا محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد انی توجہ بھی کہ لا رب کا ربی جل و عز فیقضى لي فیقضى لي حاجتی و تذکر حاجتک یہ اگے ذکر کے دعا پڑھ کر کہ جو تیری ضرورت ہے وہ ذکر کر دے وہ روح الیہ پھر میری طرف آ جا ہتا اروہ مار کا پھر تیرے ساتھ میں چلوں گا فندر کلا جو لوگ وہ شخص گیا اور ایسے ہی کیا حضرت عثمان کے دروازے پر آیا دروازے کو جو دربان تھا حضرت عثمان پاک کا آخا نام فجال باپ باب آیا حضرت وہ شخص کے جناب ہاتھ کو پکڑا پکڑا بھاگ کھڑا بولا عثمان حضرت عثمان کے پاس لے گیا فاجلا سا ما اجلا سا ہوں ماہ ہوں الگ تین فیصد جس چادر کو بٹھا کر حضرت بیٹھے ہوئے تھے اسی چادر پر بٹھایا اسی کو جس کی پہلے وہ بات نہیں سن رہے تھے توجہ کر رہے تھے کیونکہ حضور کی بارگاہ میں عرض اس نے کر لی حضرت عثمان بن حنیف کے بتائے طریقے کے مطابق نبی پاک کا وسیلہ جو آ گیا توجہ یا محمد انیا توجہ دعا میں کہہ رہا ہے دعا میں کہہ رہا ہے حضور کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور ہے اب توجہ رکھے وا قال حاضر حاضر تو فلا کر حاضر دعو فقلا حاضر ثم قال له ما نکرتو ثم قال له ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة وقال ما كانت لك من حاجة فاتنا آپ نے فرمایا تیری لو تیری گل لان تے مینوں یاد ہی نہیں سی اے تے ہن یاد آئی اے کیوں نہ اوندی مدینے والے یاد کرا سکئے سائیاں جو دل بھی چابی پھیر دتی ہے کہ سانوا پیا کم نہ ہوئے لفظ کر بڑے عجیب نے نے تو حاجت کانت ہو سات وہ منتھ یاد ہی نہیں سی تیری گل تھوڑی یاد آئی تو تفر پڑ گیا ہے تو نفر پڑ گیا ہے یاد ہونے مہینے والا کرو فرماتے آگے ماں کانت لکا من حاجت الفاتنا جیڑی بھی کوئی حاجت ہوئی میرے الستہ لگایا کر پہلے توجہ اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو توجہ اللہ تعالیٰ نہیں نہ کرائی یہ شان مصطفیٰ دکھانے کے لیے ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عثمان جیسا حاکم ہو امیر المومنین ہو اور پھر حاجت مند کی حاجت سنے گا ایسا واقعہ کبھی ان سے نہیں ہوا یہ کیوں ہوا اللہ یہی دکھانا چاہتا تھا ذرا میں وہاں کا ہوں رات تو تیار کر لوں روایت توجہ رکھنا ہے ہائے سمائی نہ جا جا خارج میں وہ بندہ حضرت عثمان کی بارگاہ سے فارغ ہو کر باہر آیا حضرت عثمان بن نے اپنی صحابی سے ملا جنہوں نے یہ وظیفہ بند بتایا تھا فقال له جزاك الله خيرا ما كان ينظر في حاجتي اللہ جزا دے بھی یہ تو میری گالی نہیں کر دے ولا يلتفت الیا حتى كلمته حتى كلمته فيا تو گل کی ملا ہے کلم تو اکی نہ توجہ کیتی ہے آپ فرماتے ہیں میں گل نہیں کیتی اصل گل ویچو کن شہد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور دے کول تھا واتا ہو دریر نبی نے کایا فشکائی لہ دا بابا سر انہاں شکایت کیتی اپنے نبی نے ہون دی نبی پاک نے فرمایا فتس دیو کیا صبر تم کرے گا فقالا یا رسول اللہ انہو لے شلیقات وقد شکا لیا وقد شکا لیا فرمایا یا ارد وقد شکا لیا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی کھینچنے مجھے چلانے والا نہیں نبی نہ ہوں چلانے والا نہیں اور بات کو سمجھنا ذرا یہ حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ جو تو آبادی والے نے کاری اللہ باری سے لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہو سکتا ہے مراد یہ ہو کہ نظر کمزور ہے نظر کمزور کی بات نہیں ہے یہ حدیث کے لفظ بتا رہے ہیں میرا کھینچنے والا کوئی نہیں معلوم ہوا بالکل یہ شیخ ملا علی کاری کی اس طرف توجہ نہیں گئی ہوگی ظہور ہو گیا اس وجہ سے خیر خیر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا لوٹا پانی لے آ فتا ودا وضو کر تھلے رکھا پہ نماز پر ثم تو بہا وہی دعوات پھر دعا مانگ حضرت عثمان بن ہونا فرماتے ہیں تم اللہ ما تفرقنا وتعالى من الحدیث اسا جدا نہیں ہوئے

لم يروه عن روح من القاسم لا شبه بن سعيد بن سعيد المكي وهو ثقة وهو الذي يحدث عنه أحمد بن أحمد بن شباب النبي عن يونس بن يزيد أيلي وقد روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر الختمي واسمہ عمر بن یزید وہو ثقہ تفرد به عثمان بن عثمان بن عمر بن فاردان شوبہ والحدیث صحیح برو یا حضرت فرما حاضر حدیث اون بن امارا اون بن عمارا اون بن عمارا ان روح بن قاسم محمد بن المنقدر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ وا وا وا واہمہ فیئے واہمہ فیئے اون بن عمارا والصواب حدیث شبہ بن سعید آپ فرماتے ہیں توجہ اس میں شعبہ روایت کر رہے ہیں امام شعبہ او نے منائے امام بخاری کی بخاری بھری پڑی ہے شعبہ وہ ابو جعفر ختمی سے ختمی خیر ابو جعفر ختمی سے آگے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا نام ہے عمیر بن یزید وہ ہوا سے اور لطف کی بات یہ ہے سند سنا دیتا ہوں سند میں انہوں نے صاف فرما دیا ان ابی جعفر الختمی المدنی بات کو سمجھنا مل ہے حدیث بھی سن لی حوالہ بھی سن لیا انہوں نے کہہ دیا حدیث سن لیا یہ البانی خبیصل کرنا ہے جو محدث جو مرایا ابھی عرب میں اور اس کی البانی البانی نام لیتے ہیں جی, جی، جناب ان کا وقت یہ دل نہیں بھرتا یہ ہے صحیح ہو سونا ترمزی یعنی اس نے ترمزی شریف کی حدیثوں کو جدا کیا ضعیف کو علیحدہ کیا اور صحیح کو تین جلدیں صحیح کی بنائی ایک جلد ضعیف کی بنائی تو تیسری جلد جو صحیح کی ہے اس میں اس نے اس حدیث کو رکھا ہے یہ دیکھو یہ حدیث کا الفاظ موجود ہے کون سی اگلا حصہ وہ نبینے والا یہ حضور کے وصال کے بعد والا حضرت عثمان ابو بن نے وہی صحابی جنہوں نے آنکھوں کے سامنے نبینے کی آنکھیں واپس دیکھی انہوں نے حضرت عثمان غنی کے دور میں اس شخص کو بتایا یہ طریقہ اور وہ نواز اور وہ دعا یہ حصہ موجہ میں شغیر تبرانی میں ہے اور نبینے والی روایت وہ ان حدیث کی کتابوں میں ہے جن کا پہلے ذکر کر اب یہ صحیح لکھ رہا ہے اس کو پھر آگے ابن ماجہ کا حوالہ ہے ابن توجہ رہا یہ دیکھو میرے بھائی یہ ایک اور وہاں بھی آ شریف ترمدی شریف اس کی تحقیق تفریح کیا ہے احمد شاکر نے وہ بڑا تھا مصر کا بہت بڑا ان کا محکم ہوا ہے اس اس کے نے جتنا جلدوں میں کیا اگلی جلد دکتور مصطفیٰ محمد حسین الزا ہے یہ پانچویں جلد ہے اس کے اندر وہی لکھ رہا ہے توجہ ہے میرے بھائی یہ اسی طرح امام امام حسن صحیح قریب فرما رہے ہیں اور یہ اسی طرح اس کو برقرار رکھا ہے سبحان اللہ سنن ترمزی احمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ بات کو سمجھنا پڑا شعیب النعود یہ آج کل کا بڑا مخرج اور بنا ہوا ہے کتابیں چھاپ رہا ہے حدیثوں کی تحقیق کر کر کے اس نے یہ حدیث ابن ماجہ شریف کی جو ہے توجہ نمازا کی کہتے ہیں ترمزی کی ترمزی کی حدیث میں اس کی تحقیق میں کہتا ہے حدیث ہم شکیم ہوں اخراجہ ہوئے ابن ماجہ من نسائی فی عمل یوم واللیلہ اور یہ ایک چھوڑ گیا اس کی مجھے لگتا ہو سکتا ہے غلطی کی اس نے نسائی عمل یوم واللیلہ کا حوالہ دیا ہے امام نسائی کی عمل یوم واللیلہ کا اس نے آگے اور حوالہ دیا اور میں نے سنوں نے کبرا سے آپ کو حوالہ دیا اس کا مطلب ہے امام نسائی دو کتابوں میں لائے ہیں سمجھ گئے خیر یہ آگے پھر کہتا ہے کہ جو بھی ہو یہ حدیث صحیح ہے یہ وہ جو آگے بات ذکر کر رہا ہے اس کو میں بعد میں لاتا ہوں بعد میں اچھا۔ اس حدیث کو لطف لطف کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کو ابن تیمیہ نے بھی صحیح مانا ہے کتاب التوسل والوسیلہ میں کیا جو مجموع الفتاوا کی پہلی جلد میں موجود ہے اس کا یہ رسالہ ول وسیلہ کس میں موجود ہے مجموع الفتاوا کی پہلی جلد میں موجود ہے اس کے اندر بھی اس نے صحیح مانا ہے لیکن ایک خنزیر بھابی کی کوئی میں شرارت دکھاؤں کہ کتنا ان لانتیوں کو نبی پاک کی کو سکون یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مشکات شریف کی شرح مرعات المفاتیح یہ اللہ مبارک پوری وہابی ہے عربی نے اس نے شرح لکھی ہے یہی حدیث مشکات والے بھی لائے ہیں کتاب الدعوات میں کس میں کے بعد میں تو انہوں نے ایک یہ میرے دیکھ لو میرے بھائی باب کے تحت لائے ہیں ایک باب کے تحت لائے ہے اس کو ایک سو ترپن سفا آٹھواں اس کے نو حصے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں باقی ابھی نہیں چھپے یہ باقی کی کتاب آٹھواں کون سا سفا کتنا ہے یہ وہی تیسری فاصل کتاب الدعوات کی تیسری فاصل ہے صاحب مشکات حدیث کو لایا ہے اس دعا کو لایا ہے اب بتانا یار کس لیے لایا ہے اگر یہ دعا رسول اللہ کے بعد پڑھنا ہی شرک تھا اور نجائز تھا جیسے ابن تیمیہ پکتا ہے تو صاحب مشکات کیوں آتے یہ تو دعائیں مسلمانوں کو بتا رہے ہیں وہ اور یہ دعا صرف اس صحابی نبینے کے لیے تھی بعد میں مانگنا ہی جائز نہیں تھا جیسے ابن تیمیہ خبیص تبصل وسیلہ میں کہہ رہا ہے تو امام صاحب مشکات یہ شرک کا سبق کیوں دے رہے ہیں کہ رسول اللہ کو پکارا جا رہا ہے اس دعا میں اور وہ بھی وفات کے بعد مرے بعد معلوم ہوا یہ صاحب مشکات شریف کا حوالہ یہ کتے نہیں دے سکتے کیوں کہ یہ تو شرک کا سبق دیتے ہیں یہ خود مشرقہ لوگوں کو مشرق کرتے ہیں اور مشرق کی کتاب کا حوالہ دینا حرام ٹھیک ہے گور آ گیا گور آ گیا فرندہ سنگی تو کھا لو گے سنگی تو نہیں

واتوجه اليك بنبيك محمد محمد النبي الرحمن بك الى پاک تیرے وسیلے نال میں رب ہوں توجہ توجہ ہے اور میرے سنگیوں کیسی عجیب بات ہے پتہ نہیں نہیں توجہ فرمائی ہوئی سبحان اللہ تو بے یہ کہہ رہا ہے یہ تو حضور کو پکارا جا رہا ہے خطاب ہو رہا ہے اور نماز دعا میں نماز کے بعد دعا میں مسجد میں جیسے پہلے شرح کر چکا ہوں پچھلے حصے میں کہتا ہے وفی ہے اس حدیث کے فوائد بتا رہا ہے فیر وفیل ہے ان احضاره فی القلب و تصوره فی اطلاع الدعائے ان احضاره فی القلب و تصوره فی اطلاع والخطاب معه فیہ جائز کا احضاری اثناء التشہد فی صلاة والخطاب فی کہتا ہے اس حدیث میں یہ فائدہ ہے نبی پاک کو حاضر کر لینا اپنے دل میں حاضر کر لینا اور ان کا تصور جما لینا اور این دعا میں کی دعا دعائے دعا میں اور ان سے خطاب کرنا اور دعا میں باتیں کرنا جائز ہے کی مطلب یہ تو علاوہ ہور بھی گلا سرکار نال پکار پکار کے کرو وہ بھی کروا بتا رہا ہے نا ہاں۔ ہوئے ہوئے اچھی کر لیے آدھے وہ پکاری جانا دعا دیکھ دعا احدار ہی فی جیسا کہ نماز میں جب اتائی پڑھتے ہیں اس میں نبی پاک کو حاضر دل میں کر لیا جاتا ہے اور پھر سلام کہا جاتا ہے او شرک ہوں کتے بچے مار ہوں ٹھک گیا ایک ہی آدھے سن حکایت نماز السلام علیکم وہ دل چ حاضر کرنا پینا لکھ دی لانت جی نبی پاک نو مڑ من لو حضور سید عالم نو نماز بھی خطاب کرنا ہے پکار بھی کرنی ہے دل چ حاضر بھی رکھنا ہے تے تا سلام علیکہ جو نبیو کہنا ہے تے باہر جدو کوئی مصیبت دکھ آوے حضرت عثمان بن حنیف نے جیڑا مدینے دے تاجدار تو طریقہ سکھیا سی بل دکھ دور کرن دا ہے ہاں جی اس تے عمل بھی کرنا ہے تے جتھے بیٹھ کے دعا منگنی ہے سرکار نو پکارنا ہے تے دل چ حاضر کر کے پکارنا ہے کتے کی بکواس دکھاؤں یہ ہلکے کتے کی طرح بولتے سمجھتے نہیں ہم کیا بھونک رہے ہیں اب یہی ابو الحسن ابو الفتن کیا لقب ہے ابو الفتن عبید الشیطان مبارک پوری نامبارک پوری کی بکواسات سناتا ہوں اس حدیث پر یہ واحد ہے جس نے پانچے کھولی ہیں ذرا میں خدمت کرتا چلوں تاکہ تم لوگ اس کی شرح کو پڑھ کر گمراہ نہ ہو کیونکہ کتا جو ہے کتا محدثانہ رنگ میں چل رہا ہے ناچیز بھی اب محدثانہ رنگ میں چلے گا کتیا بچیا سورا تیری میں انہیں محدثیت کر لیں اچھا پنجابی لفظ پنجابی صحیح یہ سنو بھائی اماموں کی تصیحات سن چکے خود وہابیوں کے گھر کی سن چکے ابن تیمیہ کی سن چکے لیکن اس کی ٹان ٹان کیونکہ اس میں یا آیا ہے نا یا محمد ہوئی اور انی آ خطاب اور پھر وہ جیسا وہی آٹھواں حصہ جی صفحہ نمبر ایک سو ستاون سے لمبی بکواس کر رہا ہے اور اصل میں چلتا یہ ابن سارے چلتے ابن کے پیچھے یہ جی، لیکن یہ بات یہ اپنی طرف سے کر رہا ہے ابن تیمیہ کی طرف سے نہیں کر رہا جو آپ سنا رہا ہوں پیچھے ٹانٹ آئے ابن تیمیہ کی ساری لیکن حدیث کو ضعیف کرنے کے حوالے سے یہ ٹانٹا صرف اسی کی ہے حتیٰ کہ کیسی عجیب بات ہے میرے خیال میں اس کا یہ ہے استاد ہے عبد الرحمان مبارک پوری ایک گھر کے ہیں یہ مبارک پوریوں کا ایک گھر مشہور تھا وہ سارے ایسے ان کے محدث ہوئے اپنے باطل میں الحبی کے اندر اس نے کوئی بات نہیں لکھی ضعیف بنانے والی اس کو یعنی ضعیف کہنے والی ضعیف نہیں رکھا اس نے ضعیف نہیں رکھا ہے لیکن یہ خبیص اس نے ورکے بھر دی یہ دیکھو ایک ورکا دو ورکے تین ورقے چار ورقے بری خط کے ساتھ اس نے بھرے ہیں کہنا کیا چاہتا ہے یہ کہتا ہے وفی تصحیح تصحیحہم للحدیث عندي نظر والراجح انه حديث ضعيف لا يبلغ درجه الحسن فضلا ان يكون صحيحا کہتا ہے میرے نزدیک یہ جو محدثین اماموں نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے نا میرے نزدیک اس میں اعتراض ہے اچھا جی جی کڈو اعتراض یہ ہے کہ یہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے کہتا صحیح یہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے صحیح ہونا گزارا یہ تو حسن بھی نہیں بن سکتی یہ ضعیف ہے پکی بات ہے اب اس کی ضعیف کرنے کی وجہ سنی ہے وہ وجہ جو خلاصہ بتاتا ہوں کہتا ہے اس میں راوی ہے ابو جعفر اس کے متعلق ترمزی میں لکھا ہے کہ وہ ختمی نہیں اور ہے غیر الختمی یہ ترمزی کی بارت میں ترمزی کی وہ ہوا غیر الختمی کے لفظ ترمزی میں ہے ترمزی میں یہ لفظ ہے جو چھپی ہوئی ہے ایک چھاپا توحفت الحضی والا اس میں بہوا غیر الختمی کہ وہ خط ابو جعفر ختمی نہیں ہے اب بات کو سمجھنا ابو جعفر نام کے دو شخص ہیں دو راوی ہیں ایک ہے ابو جعفر ختمی مدنی ایک ہے ابو جعفر رازی تمیمی بات کو سمجھنا ذرا ایک فقہ ہے ابو جعفر ختمی مدنی وہ مضبوط راوی ہیں کوئی کلام ان میں نہیں ہے کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے لیکن دوسرے جو ہیں اگرچہ مسلم شریف میں وہ بھی مسلم کے راویوں میں سے ہیں ابو جعفر راضی تمیمی پہلے کا نام ہے عمیر بن یزید کیا نام ہے بولتے نہیں یہ میں دونوں کا ذکر امام ابن حجر اسقلانی کی تقریب و تہذیب سے نکال رہا ہوں اکٹھے ذکر ہے ہاں ایک کا پہلے ایک بعد میں یہ ہے جناب جی امام فرماتے ہیں عمیر بن جزید بن عمیر بن حبیب الانصاری ابو جعفر الختمی المدنی انہوں نے صدوق لکھا ہے بہت ہی سچا ہے لیکن یہ نیچے تحقیق کرنے والے لکھ رہے ہیں فقہ ہے اور تہذیب الکمال میں فقہ فقہ کے الفاظ ہیں یہ الفاظ نرم بولے ہیں حافظ ابن حجر اسکلانی نے صدوق کے جو تہذیب الکمال ہے جس سے اصل میں انہوں نے وہ سکا سکا کے سوا اور کچھ نہیں اسی وجہ سے یہ نیچے وہاں بھی تحقیق کرنے والے ہیں وہ لکھ رہے ہیں بال فقہ کون صدوق نہیں ہے بلکہ یہ فقہ ہے یعنی صدوق سے اوپر کا درجہ ہے سمجھ نہیں آ رہا یہ وہاں بھی لکھ رہا ہے میرے پاس تقریب و تہذیب کون سی ہے بشار معروف وہاں بھی کی تاکیب شعیب اور نعود کٹر دونوں وہ بھی یہ نیچری بھی ہے وہ بھی ابھی بھی ہے نیچری بھی ہے دونوں کی تحقیق اور یہ کیا کہہ رہے ہیں سکھا ہے کیا ہے کون بن یزید ابو جعفر ختمی تو کے ساتھ ختمی المدنی بات سمجھ آئی کہ نہیں اب بات کو سمجھنا آگے چل کر آگے چل کر کنا یعنی کنیتوں کے باب میں کنیتوں کے باب میں آپ فرماتے ہیں یعنی امام ابن حجر اسکلانی تقریب التہذیب میں ابو جعفر الرازی التمیمی مشہور بے کنیت ہی نام اس کا عیسیٰ بن ابی عیسیٰ ہے اور یہ تجارت کیا کرتے تھے صدوق سیو الحفظ یہ تو بہت سچے لیکن حافظے حافظے میں میں ان کے خرابی تھی تھوڑی سی سیو الحفظ کے لفظ ہے حافظے میں جیسے بھول جانا وغیرہ اچھا۔ تو ایک میں ذرا کمزوری ہے ایک بالکل ہے دونوں بہت سچے کوڑا کوئی بھی نہیں ہے بات نہیں سمجھے یار یہ جو ہاں غلطی سے میں نے کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے بخاری امام بخاری نے ان سے یہ جو ابو جعفر راضی تمیمی ہیں ان سے الادب المفرد میں روایتیں لی ہیں اور چار سنن والے یعنی ترمزی نسائی ابو داؤد ماجا بولو مرو ان چار نے بھی اور امام بخاری نے اللہ ڈبل نفرت میں بخاری میں نہیں ان سے روایت نہیں ہے اور جو اوپر کے حضرت ہیں بات نہیں سمجھے وہ چاروں سے بھی روایت کر رہے ہیں اب بات کو سمجھنا یہ تقریب و تعریف سمجھنا یہ کیا کہنا چاہتا ہے امام ترمزی کی اس وہ ختمی کا غیر ہے ختمی نہیں ہے بات کو سمجھنا تو یہ پھول گیا بات بن گئی دیکھو دیکھو اب یہ کتے توجہ رکھنا میں تو فت سے بتا رہا ہوں پہلے یہ سمجھیے کہ ترمزی شریف کے مختلف نسخے نسخے ہیں ایک نسخہ اس کے اندر غیر الختمی کے لفظ ہیں ایک میں وہ الختمی کے لفظ ہیں تو نسخوں کا اختلاف ہے امام ترمزی کے یہ لفظ قطعی یقینی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ نہیں نسخے لکھنے والے جو ہوتے ہیں ایک نے لکھ دیا باہول ختمی ایک نے لکھ دیا غیر ایک نے لکھا وہ ختمی ہے ایک نے لکھا وہ اب ابن تیمیہ کی طرف جاتے ہیں کس کی طرف پہلے اس کو پرولتے ہیں تحفت الحبلی عبد الرحمان مبارک پوری شیطان کی یہ دیکھو کال الامام و ابن تیمیہ حق ادا واقع ترمزی ترمزی میں اسی طرح واقع ہوا وہ سائر العلماء کالو ہوا ابو جعفر الختمی وہ ثواب سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے سامنے ترمزی میں اسی طرح ہے ابن تیمیہ کہتا ہے لیکن باقی سب علماء یہی فرماتے ہیں کہ ابو جعفر ختمی ہے وہ ثواب اور درست بات یہی ہے دوسری غلط ہے اب میں نسخوں کا اختلاف ثابت کروں اس سے تو ابن تیمیہ کا ایک قول ثابت کیا قول لائے لیکن وہ اب ثابت کروں کہ نسخوں کا اختلاف کس کا

اب شعیب ارنؤت کہہ رہا ہے توجہ کون کہہ رہا ہے ہاں۔ کہہ رہا ہے بہوا غیر الختمی کے تحت ہر کرا واقع آپ کی اصول نل خرچیہ چاند نسخے مخطوطے ان میں اسی طرح ہے ون نسخہ کلتی اعتماد حل مبارک پوری فی شرح ہی اور وہ نسخہ کے جیسا واقع فی سین ایک نسخہ ایسا ہے وہ سین کا اس نے نشان دیا کہ اس کے نام اس نسخے کو چھاپنے والے کا نام آتا ہے یعنی یا جس کا وہ نسخہ مختوط ہے اس کے اندر سین کا آتا ہے اس میں ہے وہ ہوا بے ابی جعفر الختمی کہ وہ ابو جعفر ختمی نہیں ہے وہ قد ترجمہ ہوں ابن ابن حجر فل من تہذیب تہذیب تہذیب تہذیب کتاب امام ابن حجر کی اس کے اندر انہوں نے فرمایا کالا کالت ترمزی لہسا ہو ختمی وہ ختمی نہیں ہے لا کے نل ناکالا ہول مزی انل مصنف فی تو فتل اشراف انا ہول ختمی ہو لذالک لم یتر لم یت ترجمہ یو ترجمہ ترجمہ یو جو ترجم حل مرزی فی تہذیب الکمال مستقل وہ ترجمت و عمیر بن یزید امام یوسف مزی جو اسماء الرجال میں مسلم ہیں سب کے پیشوا ہیں شمس الدین صاحبی بھی ان سے لیتے ہیں باتیں ان کی اتباع کرتے ہیں حافظ ابن حجر کی کتابیں جو ہیں وہ بھی انہی کی اتباع میں ہیں وہ حافظ شمس الدین ابن کثیر وغیرہ کے استاد تھے کون یوسف مصری جن کی کتاب تحبیب الکمال ہے آٹھ جلدوں میں باریک خط کے ساتھ میرے پاس ہے اور اگر خط ذرا موٹا ہو جائے تو چوبیس پچیس جلدوں میں آئے وہ تہذیب الکمال بولو اب اس میں سنیے کیا ہے انہوں نے یہ لکھا ہے ترمزی کے حوالے سے ان ختمی ہو کہ وہ ختمی ہے وہ کون ہے ابو جعفر ختمی ہے بول بول بول ابو جعفر ختمی ہے حافظ یوسف مزی نے کس میں فرمایا نا تہذیب الکمال والے نے فرمایا فت الشراف میں کتاب کا نام کیا ان کی فت الشراف سولہ جلدوں میں میرے پاس ہوں کتنا جلدوں میں شعیب اور نے جس جلد کا حوالہ دیا سات نمبر جلد ہے سفر نمبر دو سو چھتیس ہے بات کو سمجھنا ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو نسخہ ترمزی کا امام مرزی کے پاس تھا اس میں ان ختمی کے لفظ ہیں لیسا اور غیر کے لفظ ہیں یہ کسی کاتب کی زیادتی ہے تو اس نے کیا بڑھا دیا کسی نے لیسا اب یہ دیکھو واضح فرق نظر آ رہا ہے زیادتی کا کہ ایک نسخہ سین والا اس میں ہے لیسا ہوول ختمی ایک دوسرا جو عام چھپا اس میں ہے غیر الختمی ایک غیر کر رہا ہے ایک لیسا معلوم ہوا امام کا اپنا نسخہ نہیں ہے سمجھ نہیں آئی یار لکھنے والے نے کسی نے لہسا بڑھا دیا کسی نے سمجھ نہیں آئی لیکن اگلی بحث ناچیز کی پڑی ہے جو آپ کے پر کھول دے گی ہاں؟ دیکھنا تو صحیح پرواز کیسے ہوتی ہے اب کیا ہو رہا ہے آگے سنیے شعیبر نوت لکھتا ہے قلنا ہم کہتے ہیں وہ این یقن اللہ دیوا کافی سونا نترمزی توجہ ہے کہتا ہے سونا نے ترمزی میں جو بھی آیا ہو چاہے ان ختمی آیا ہو چاہے غیر الختمی آیا ہو فنا ابا جعفر جو یہ ابا جعفر ہے ہو بل ختمی یہ ختمی مدنی ہی ہے کما جا مسرحن بے نسبت ہی فی روایت غیر المصنف من وجوہ متعددہ جیسا کہ امام تنوی کی کتاب کے علاوہ دوسرے اماموں کی کتابوں میں صاف آیا ہے دوسری حدیث کی کتابوں میں آیا ایک سند سے نہیں کہیے ہاں جی کئی روایتوں سے اور کہتا ہے اس میں ہوں عمیر بن یزید بن عمیر وہ نبی کا سارو اہل علم جتنے اہل علم ہیں وہ یہی فرما رہے ہیں وہ کا تن بے اتفاق وہ راوی ابو جعفر ختمی تمام اماموں کا اتفاق ایسے کا مضبوط ہے توجہ ہے ایک نا چیز کی جرا رہتی ہے جس پر شعیب بھی نہیں پہنچا اور کوئی نہیں پہنچا سناؤں پہلے میں حوالے دکھا دوں کہ ختمی مدنی کہنے والے امام کون کون ہیں یہ نسائی سونا نے کوبرا نسائی جلد نمبر نو صفحہ نمبر دو سو چوالیس حدیث نمبر دس ہزار چار سو انیس دس ہزار چار سو بیس دس ہزار چار سو اکیس تین جگہ پر لایا بولو مرو ادھر دیکھ اب پڑھ لو اے پڑھ لو دیکھ لے دو میں دو میں ابو جعفر کہا تیسری میں فرمایا ان ابھی جعفر عمیر بن جدید یہ دیکھ عمیر بن یزید یہ اوپر ہے مرتا نہیں اور یہاں پر ابن خراشہ خراشا لکھا ہوا ہے اس نے لکھا تھا شعیب نوت نے ابن عمیر آگے عمر تو ہو سکتا ہے کہ خراشا دادا ہوں اگلا دادا تو انہوں نے اگلے دادے کا ذکر کر دیا ہو ورنہ غلطی اس کی ہے یہ امام نسائی ہے سمجھ نہیں آئی بولو مرو اب یہ صاف آ گیا ابھی جعفر عمر بن جدید نسائی کو چھوڑو اب آ گئی ابن ماجہ اب مول مرے اور کتنے گئی مرے پورا لا کے بیٹھا رہو بیڑے ہی گھر کیتی بیٹھا ہے سمجھ نہیں آئی اب بولو مرو یہ کون سی ہے آ جی آگے یہ ابن باجا شریف ہے نبی جعفر المدنی اب بولو مرے امام ابن ماجہ نے جزم کیا یقین کیا کہ ابو جعفر مدنی ہے یعنی ختمی ہے اور سنیے وہ موجم صغیر تبرانی کی سند وہ آپ کو پڑھ کر سنائی تھی سنائی تھی نبی جعفر الختمی المدنی لکھا ہوا ہے اور ڈومرے لکھے ہیں بولتا نہیں ذرا محدثانہ رنگ تے چلا ان وڈے محدث تے پتر محدث ادھر دیکھ آگے جا کر سونا اگلے صفحے پر ایک سو چوراسی صفحے پر امام تبرانی فرماتے ہیں نبی جعفر الختمی و اسمہ مہر بن جدید یزید وہ سکا ہے سمجھ نہیں نہیں اب وہ بحث کروں جو کسی نے کی مزید آگے میں تنا تنا جتوں نکلیا ہے ہے تیری بھن بھی وڈا تینگری رسالت وڑیا تین سائی تین کتاب دسنیا لانتی تین سورسیاں دشمن اب سنو سنو میں باس کیا کرنا چاہتا ہوں میں دونوں راوی بتاتا ہوں اور بتاتا ہوں کتابوں سے کہ ابو جعفر راضی وہ جو سید الحفظ ہیں جن کے اندر ذرا کمزوری ہے ذرا جو اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں ابو جعفر کے بعد یعنی ابو جعفر سے اب یعنی ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات آئے تو ابو جعفر جن سے لے رہے ہیں جن سے ایک ہے جن کو دے رہے ہیں ایک ہے جن سے میں ثابت کرتا ہوں ابو جعفر راضی جو سید الحفظ کتابیں یہ بتاتی ہیں یہ ان سے لینے والوں میں ہے ہی نہیں ان سے لینے والے صرف یہی ہیں جو مضبوط ہیں اب وہ چافر اب دیکھ یہ وہ فائدہ ہے جو آپ ناچیز کے پاس پائیں گے حضور احمد لان حضور کرم نہ سمجھے گا آج ہی کھولی بات ہے توجہ میر کدھر کیا یار ہوں ابو جعفر کدھر ہے کہڑی جلد ہے ہے ادھر لو جی جلد کنا ابو ابوا کنیتوں کی جلد میں آٹھویں جلد میں حافظ یوسف مرزی نے تہذیب الکمال میں ذکر کیا یہ آ گیا یہ ہے ابو جعفر الرازی یہ دیکھو لیکن اس کے متعلق بھی بات کو سمجھنا ذرا اس کے متعلق میں یہ بتا دوں کہ علماء علماء جرح تعدیل کیا کہہ رہے ہیں سارے نقل کرنا چاہیے امام احمد بن امبل سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا حدیث میں قوی نہیں ہے دوسری میں فرمایا صالح الحدیث ہے تیسری آگے یحییٰ بن معین امام بخاری کے شیخ وہ فرماتے ہیں فقہ تھے وہی وہی راضی بات سمجھنا ذرا میں وہ بھی سارے سنا دیتا ہوں اچھا امام یاحیا بن معین فرماتے ہیں یکتب و حدیث ہو یہ اور روایت ان سے ہو کبھی کبھی خطا کر جاتے ہیں بن معین کی اور روایت ہے سالے ہیں اچھا عباس دوری نے فرمایا بن معین سے شیکا ہے وہ ہوا تو جروی اب مغیرہ غلطی کرتے ہیں تو مغیرہ میں کرتے ہیں مغیرہ سے جب روایت کریں تو غلطی کرتے ہیں دوسروں میں نہیں اور یہ حدیث مغیرہ کی نہیں دوسروں کی ہے بات کو سمجھ ذرا آگے چلیے اگلے نے کہا روان روانہ وہ علی بن مدینی ہے علی بن مدینی اچھا ان سے یعنی امام بخاری کے یہ استاد ہے وہ کہتا ہے مغیرہ اور وغیرہ تھے روایت سے اب کرے خلط ملت کر لیتے ہیں علی بن مدینی کا اور قول ہے فرمایا ہمارے نزدیک سے کہا ہے یہ وہ علی بن مدینی ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں کسی کے سامنے میں نے اپنے آپ کو بچہ محسوس نہیں کیا صرف یہ استاد میرا تھا اس کے سامنے میں بچہ ہوں یہ بڑا ہے بزرگ یعنی میرا علم اس کے سامنے بچوں کی طرح لگتا تھا یہ علی بن مدینی وہ ہے آپ نے سمجھنا ہاں امام بخاری کی حدیث بخاری ان سے بھری پڑی ہے وہ فرماتے ہیں ایسے کا ایک خیر پھر حضرت محمد بن عبداللہ بن عمار موسری فرماتے ہیں سکا ہے محمد بن عثمان بن ابی شہبہ ان علی بن ردیل فرماتے ہیں سکا ہے ابو ذرحب فرماتے ہیں شیخ ہے یہ مکثیر اچھا ابو حاتم فرماتے ہیں فقہ صدوق صالح الحدیث ہے بغیر صدوق لیسب متقن نسائی نے لیسب القوی سید الحفظ کے لفظ جو بولے تھے عبد الرحمن بن یوسف بن خراش ہیں انہوں نے بولے تھے آج احمد ابن حدی الکامل والے وہ فرماتے ہیں لہو احادیث احادیث صالحہ اس کی حدیثیں صالح بہتر ہیں وقد روا عنہ الناس بہت سے لوگوں نے ان سے روایت کیا ہے وہ احادیث عامتها مستقیمہ اکثر حدیثیں ان کی بالکل ٹھیک ہیں وہ ارجو انه لا باس به میری امید یہی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے خیر آگے آگے چلتے چلتے پھر آگے فرماتے ہیں سکھا کے لفظ ہیں وغیرہ وغیرہ خیر پھر بتایا کہ امام بخاری فلاں اب اب ان کی عادت شریف ہے توجہ ان کی عادت شریف ہے یہ پہلے لکھتے ہیں امام یوسف مزید اس راوی نے کن سے روایتیں لی ہیں اور کن کو روایتیں دی ہیں اب مارو مرے اب پہلے وہ میں بتا دوں کہ وہ ابو جعفر والی روایت کن سے لے رہے ہیں عمارا بن خزیمہ عن عمارہ بن خزیمہ جن سے لے رہے ہیں دیکھ دیکھو روا ان روا ان سے امام مزی یہاں تک ان راویوں کا ذکر کر رہے ہیں جن سے یہ ابو جعفر لیتے ہیں کون ابو جعفر راضی تمیمی لیتے ہیں جن اس میں یہ دیکھ لو آسم بن عین کے لفظ عین ہمارا بن خزیمہ عین والے ہیں شروع میں آئے نہ نا ان کے نام کے اس میں فرمایا آسم بن ابن ایک عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز دو اتا بن ابی ربا تین بن صاحب چار امر بن دینار پانچ آگے کاف کا ذکر ہو گیا کاف والے نام آ گئے یعنی کیا مطلب امارا بن عمارہ بن خزیمہ سے انہوں نے کوئی روایت لی ہی نہیں اب اب دوسرے دوسرے ابو جعفر کی طرف چلتے ہیں چلو محدثانہ رنگ کی خدمت محدثانہ رنگ میں کروں یہ جلد نمبر آ گئی پانچ آئین کے نام والی وہ کنا تھی کنیتوں کی جلد تھی یہ ہے عمیر عمیر بن یزید یہ ہے عمیر بن یزید چار سو ستانوے سفا جو چھاپا میرے پاس ہے الرسالہ والا عمیر بن یزید روا توجہ روا روا جن سے جن سے انہوں نے روایت لی یہ سامنے یہ ہمارا توجہ ہے امارا بن خلیمہ بن کا اور ترمزی کا حوالہ ہے کہ ترمزی نے وہ حدیثیں نقل کی ہے ان کی ترمزی نے ترمزی نے ان کی وہ حدیثیں اپنی کتاب ترمزی میں نقل کی ہیں روایت کی ہے جو عمارہ بن خزیمہ سے ہیں کن کی ابو جعفر ختمی کی اب بات کو سمجھنا یہ صاف تے کا نشان بتا رہا یہ سین کا یہ نسائی کا ہے یہ قاف دو نقطہ یہ کزوینی یعنی ابن ماجہ کزوینی بولو مرو معلوم ہوا یہ کسی کاتب کی غلطی ہے نسخہ وہی صحیح ہوا جو یوسف مزی والا تھا جب ابو جعفر راضی کی عمارہ بن خلیمہ سے روایت ہی نہیں تو پھر غیر ختمی کیسے کہہ سکتے ہو معلوم ہوا وہ ختمی ہے حدیث ہر لحاظ سے صحیح ہے کتے وہاں بھی مارن گے یہ جان کے نے شیطان دے پتر کی اور بغل رسالت نہ بغل یہاں نہیں کر سمجھ لیا آ رہی ہوں ذرا اور گل سن ایک نئی بات چھیڑتا ہوں اسی مسئلے میں ادھر دیکھ یہ اس میں کہتا ہے اور امام ترمزی نے بھی فرمایا غریب ہے غریب کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہی سند جو ہے یہی ہے اور سند کے ساتھ روایت نہیں ہے یہ امام ترمزی سے ہی خود صاحب ہو گیا روایت ایک موجود ہے عجیب بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ تختبرانی کے حوالے سے اور یہ ہوتا رہتا ہے حافظ غماری نے لیسا کدال کا فل استدرا کے حل حفاظ ایک کتاب لکھی ہے کہ بڑے بڑے حافظ محدثین نے کہہ دیا کہ یہ حدیث صرف اسی راوی سے ملی ہے اور سے نہیں انہوں نے کہا ہم نے تلاش کر لی فلان جگہ پر اسی را... اس راوی کے علاوہ اور بھی موجود ہے اس کتاب کا نام ہے استدرا کے عالم حافظ ابو الفیض یہ بھی بہت بڑا نزدیک زمانے کا محدث ہوا ہے اب بات کو سمجھنا یہ دیکھو امام تبرانی فرما رہے ہیں تبرانی فرماتے ہیں روا حاضل حدیثہ عون بن عمارہ ان روح بن القاسم ان محمد بن القدر ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس حدیث کو روایت کیا عون بن عمارہ نے روح بن قاسم سے وہ حضرت محمد بن منقدر سے وہ حضرت جابر صحابی سے یہ ایک اور سند ہے یہ یہ ایک اور صنعت ہے اس میں یہ فرماتے ہیں اون بن عمارہ نے اس میں اون بن عمارہ ضعیف راوی ہیں تہذیب کے اندر صالح الحدیث کے الفاظ امام احمد بن حنبل کے بھی موجود ہیں جن سے پتا چلتا ہے اور بلکہ اس کے اندر عجیب بات یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے میرے خیال میں میں بتا ہی دیتا دکھائی دیتا ہوں کوئی تم رہے ہیں یہ یہ ہون پہ ہمارا کی بات آ گئی ابو احمد ابن حبیب فرماتے ہیں وما اضاف ہی یكتب حدیث اون بن عمارہ اگرچہ ضعیف ہے لیکن ان کی حدیث لکھی جائے گی کیا مطلب اعتبار کے لیے اعتبار کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اور سند کے ساتھ کہیں حدیث آئے تو اس کی ملا کر مضبوط بنا سکتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی مضبوط چلو اگر اگر کہہ لیا جائے کہ ابو جعفر ختمی نہیں مان لیا جائے اللہ سبیل المحال تسلیم کر لیں فرد کر لیں محال کو کہ وہ نہیں ہے تو پھر وہابی کے ساتھ میں یہ کلام کرتا ہوں کہ یہ اور سند کے ساتھ بھی موجود ہے اگرچہ وہ سند ضعیف ہے لیکن یہ اعتبار کے لیے کافی ہے اور یہ امام قبرانی پیدا کیا ہے سمجھ لیا ہے بول ہر لحاظ ثابت ہو گئی ہے اور یہ کتا پھر آگے جا کر کہتا ہے بس اچھا اس نے پھر عجیب تضاد بیانی کی ہے کبھی کہتا ہے توقف کرو کبھی کہتا ہے بس بس ثابت ہو گیا غلط ہوگی بس ثابت ہو گیا غلط ہوگی نہیں کبھی توقف کبھی واہ بھائی واہ اس حدیث کے ثبوت کے بعد السلام علیکم جو نبیوں پر کلام پہلے کر چکا ہوں اسی حصے میں اس کے بعد یہ میں پکار اور قضائے حاجت کے لیے غائب غائب کو پکار خصوصاً رسول اکرم کو اسی حدیث صحیح لوہے توڑ میں ہے دیتا مرے اور اور سچ بات نکل جاتی ہے یہ لکھ رہا ہے پہلے کہ اس حدیث میں فائدہ ہے دل میں حاضر کرو ایمان تیرے نزدیک اردو اگر قابل حجت ہی نہیں ہے تو پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا اور یہ کلا حاجت کے لیے توجہ یہ کہتے ہیں شرک حضرت عثمان بن حنیف کو تو خود کہہ رہا ہے ابن تیمیہ بعد میں انکار کرتا ہے کہتا ہے بات یہ ہے کہ یہ صحابی حضرت عثمان بن عمیر اس نے غلطی کی ہے جو یہ کہہ دیا ہے کہ یار تم اب بھی کرو حضور کے زمانے کے بعد اور بتا دیا ہے ورد وظیفے کے طور پر یہ عثمان بن عمیر صحابی کی غلطی ہے وہ ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے یہ تو یہ لکھتا ہے اس میں مجموع الفتاوہ توسل والوسیلے والے رسالے میں اب بات کو سمجھنا میں پوچھتا ہوں کتے تو نے تو کہا تھا کہ استعانت بالمیت والغائب شرک ہے اور یہ صحابی بتا رہا ہے اگلا کر رہا ہے اور خالی اکیلے نہیں تھے حضرت عثمان کی دربار تھی باہر ہجوم تھا کوئی صحابی تھے کوئی تابعی تھے سارے دیکھ رہے ہیں یہ شرک بتا رہے ہیں کتیا مانا شورا بتا دے صحابی مشرق پھر شرک پر اللہ تعالیٰ اتنا امداد کر رہا ہے کہ ادھر دعا ہوتی ہے وہ فارغ ہوتا ہے ادھر پروان فوراً بلا لیتا پہلے بات نہیں سنی جاتی اور پھر اپنی نشست میں اپنے ساتھ بٹھایا جاتا ہے یہ سب رب نے بھی شرک کر دیا یہ کیوں کام کیا رب نے اب سمجھو یہ خنزیر کیا لوگ ہیں یہ تجال کیا ہے یہ تجال کی نسل کیا ہے بات نہیں سمجھے دو تین حوالے سن لو یہ کہتے ہیں خبیص بھوکتے رہتے ہیں کیا پتا ان کو اور کیا پہلے تو سنا چکا ہوں اے میاں پہلے سنا چکا ہوں پہلے سنا چکا ہوں خود ابن اور ابن قیم کی گھر کی باتیں وہ مان گئے ہیں حضور تو حضور رہے یہ امتی جو ہیں یہ رشتہ داروں کے قبروں میں حالات جانتے ہیں اور خصوصاً صالحین لوگ تو مرنے والوں گھر میں جو کچھ وہ سب جانتے ہیں یہ سب کچھ سنا چکا ہوں سنا چکا ہوں نا اب دو تین کتاب روح کے والے حوالے بڑے چوندے چوندے تعلق جن میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے تمام احوال پر حاضر و ناظر ہیں اور قائم اللہ شاہد ہیں حاضر ہیں ناظر ہیں قائم ہیں بولو اے اپنی امت کے تمام احوال پر حضور حاضر ہیں ناظر ہیں شاہد ہیں قائم ہیں یہ میں جتنے لفظ بول رہا ہوں یہ اماموں کے ہیں میں اس وجہ سے بول رہا ہوں پہلا والا سنیے میرے بھائی امام زین الدین عراقی امام ولی الدین عراقی باپ بیٹا دونوں محدث کامل بڑے حافظ ابن حجر اسقلانی کے استاد کن کے استاد تقریب فی شرح تقریب یہ ہاتھ میں جلد دوسری حصہ تیسرا بولو دو سو ستانوے سفا بولو ترف تفریح سنوئے پہلے حدیث سنو جس کے تحت وہ کچھ لکھ رہے ہیں اپنا عقیدہ ہاں ہاں ہاں وہ حدیث سنو سنا دوں بولتے نہیں سنیے میرے بھائی بخاری مسلم ابو داؤد نسائی عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أهد كصلاته على الميت ثم انصرف الى المنبر فقال اني فرت لكم وانا شهيد عليكم واني والله لا انظر الى حوض الان واني قد اوتيت مفاتيح الارض واني والله ما اخاف عليكم ان تشركوا بعدي ولكني اخاف ان تنافسوا فيها حضرت عقبہ بن عامر صاحبی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دل تشریف لے گئے عہد پہاڑ کی جانب جہاں پر عہد پہ جہاں پر شہدا ہے شہدا ہے عہد کی قبریں ہیں وہاں جا کر ایسے نماز پڑھی جیسے میت پر نماز پڑھی جاتی ہے تم سارا فائنل ممبر ہے پھر ممبر پر تشریف لائے واپس یہ عہد پہاڑ تقریباً ایک میل دور ہے مدینے سے آ کر ممبر پر تشریف لے گئے وصال سے پہلے چند دن کی بات ہے ممبر پر تشریف لے گئے فقال علی فارا تلکم میں تمہارا پوش رہا ہوں جو پہلے جا کر جنت میں بندوبست کرنے والا وہ آنا شہید اور میں تم پر حاضر ہوں شہید ہوں شہید تم پر شہید ہوں تمہارے تمام احوال کا گواہ ہوں توجہ ذرا اور شرح ان سے بتاؤں گا جن اماموں کا نام لیا شرح انہوں نے ہے بھائی ولہ ہے اور بے شک اللہ کی لان لاہو دور میں اس وقت اللہ کی قسم میں یقیناً بلا شبہ اس وقت اپنے ہاؤ کوثر کو دیکھ رہا ہوں ساتویں آسمان کے اوپر جنت کرسی سے بھی اوپر ہے عرش اس کی چھت اس میں ہاؤ کوثر کو سونے نبی نے نال کیوں فرمایا ہے مت کوئی سمجھے گواہی میں دیا گا سن سنا کے آنا شہید ہونا لے تم میرے اتنے شہید پوانا گواہ کرے آخے سن سنا کے گواہی دینی ہے نہ میری آخ ایڈی دے میں اتنے کھلو کے نمبر تے میں ہاؤ دے کوسر پہ وا یہ جگ بیٹھنا میرے واسطے کی میں تو کوثر کو دیکھ رہا ہوں یہاں پر اگر ان کو دیکھ رہا ہوں تو شہید الکم کا یہ مانا ہے کہ تم پر ناظر ہو تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں ورنہ یہاں پر یہ بتانے کا کیا مقصد ہے اور سو بھائی قد اوتی تو مفاسی ہر اب فرمایا ساری روئے زمین کی چابیاں اللہ نے مجھے دے دی ہے کتیا سورا وہ عزازیل ہندوستان تو تقت الایمان میں لکھتا ہے کہ جس کا نام محمد اور حضور کے ہاتھ میں محمد علی اس کے اختیار میں کچھ نہیں اور سورا تو آنا اس کے اختیار میں کچھ نہیں حضور فرماتے ہیں ساری زمین کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے کیونکہ کنجیاں میرے ہاتھ میں ہندوستان اب ابھے چمکا جانتے ہو آزادی ہندوستان ایک آزادی عرب ہوا ایک ہندوستان آزادی عرب ابن عبد اور آزادی ہندوستان اسماعیل گوئی سمجھ نہیں آئی جو ہے اب اب امام امام ولی الدین امام زین الدین عراقی اور امام ولی الدین عراقی کی شرح سنیے آنا شہید ان کے لفظ کے تحت کیا لکھتے ہیں امرے آپ فرماتے ہیں وہ آنا شہید علیکم کم یہ موافق ہے اللہ تعالی کے فرمان و جی نکا ہے شہید و رسول والے کم شہید رسول تم پر گواہی دیں گے شہید توجہ آپ فرماتے ہیں وقت لو کے رافی تفسیر انو علیہ السلام یا شاد و راجنی روما میں من راہ و من لم یراؤ حدیث تفسیروں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی گواہی دیں گے چاہے پہلے تھے یا بعد والے آپ نے کنیجر کو دیکھا اور کنیجر کو نہیں دیکھا اور کبھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو باتیں بتائی ہیں ایک یہ ہے کہ آپ سے پہلے جا کر آپ سے پہلے تم سے پہلے جا کر میں پہ جا کر تمہارا بندوبست کروں گا دوسرا یہ ہے کہ حتی یش شہادہ بے آمال آخر ہم سارے آنے عملہ دا مشاہدہ کرانگا توجہ فجمع اللہ تعالی لہو ما بین حاتن شفتن اللہ تعالی تتا تنافیانے فی حق کے غیرے ہی آپ فرماتے ہیں حضور نے دو باتیں ایسی بتا دی ایسی سفتیں شاہ نے اپنی بتا دی جو کسی اور میں نہیں ہو سکتی وہ کون سی ہے ایک فرمایا تم سے پہلے جاؤں گا دوبارہ بندوبست کروں گا دوسرا فرمایا تمہارے متعلق گواہی دوں گا آنا آگے لفظ یہ لکھ رہے ہیں فہو علیہ قائم حضور دونوں جہانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں میں اپنی امت کے تمام امور کے ساتھ قائم ہیں تمام امور کو قائم کرنے والے نظر رکھنے والے ہیں فی حالت حیات ہی و موت ہی اپنی حیات و موت دونوں حالتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت پر نظر رکھنے والے قائم ان امر ہے سب معاملات سب کم سب امر سب چیزیں ساریا گلا آپ انہوں پہ قائم نے کیا مطلب نگران نے آپ ہیں توجہ اور آگے آگے ایک سند جید کے ساتھ اسناد جید کے ساتھ حضرت توجہ عبداللہ ابن مسعود سے حدیث نقل کی مسند بسار کی سند جید کے ساتھ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیر اللہ کم تحدثون والحدث لکم کئی حضرات نے کہا تو حد دونا و یحدث دونا لکم و وفاتی خیر لکم تو علی عمالکم فما رایت من خیر حبیت اللہ علی و ما رایت من شر استغفرت استغفرت اللہ لکم فرمایا فرمایا سند جید ہے سند عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے بولو دونوں تمہارے لیے بہتر ہیں کیوں آگے فرمایا تمہارے عمل میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں فما رہے تو میں نے خیر فرمایا جو اچھا تمہارا عمل دیکھتا ہوں نہ پہلے پہلے حیات حیاتی خیر القم میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے اس وجہ سے کہ کچھ تم کرتے ہو ادھر کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آ جاتی ہے یہ مانا یا تم بیان کرتے ہو باتیں مجھ سے میں تمہاری تم سے کرتا ہوں یہ دو معنی یہاں پر کیے گئے ہیں پھر آگے تمہارا وفات بھی میری تمہارے لیے بہتر ہے کیوں کہ تمہارے امان میرے سامنے پیش ہوتے ہیں پیش ہوتے ہیں ہمارا ہے تو خیر جو اچھی ہے جو تمہارا خیر کا عمل ہوتا ہے میں کہتا ہوں الحمدللہ شکر ہے میرے امتی اچھے کام کر رہے ہیں اور فرمایا اگر کوئی وما رہے تو میں شرن اگر کوئی برائی کی شر کی بات تمہاری دیکھتا ہوں تو پھر اللہ لکم تمہارے لیے اللہ سے بخشش مانگتا ہوں ایک حوالہ ہو گیا قائم بے امر قائم شہید حاضر ناظر امروئے ناظر دیکھنے والے حاضر یہ نہ مانے ناظر تو ہو گئے کیونکہ حضور فرما رہا ہے ہم لوگوں کو دیکھتا ہوں آنا شہید ویسے شہید جو ہے نا شہید اس کا مانا اگر گواہ بھی کریں نا شاہد اور شہید کا تو اس کو گواہ کو بھی اصل اس وجہ سے گواہ کا شہید شاید کہتے ہیں او میرے بھائی کہ وہ حاضر ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ واقعے میں حاضر نہ ہو تو گواہی نہیں دے سکتا اثر شہید شہادت کا معنی حضور ہوتا ہے شہود کا معنی اثر حاضر ہونا ہے اچھا، اس کے بعد امام ابن الحاج مالکی مذہب وہ شافعی تھے یہ مالکی آ یہ کون آ گئے محد ابن الحاج کی یہ محد سب نے ابھی جمرہ کے شاگرد ہیں سن سات سو سینتیس میں وفات ہے ان کی سن میں اب اس وقت کے علماء کا عقیدہ سنی یہ کہتے ہیں اس وقت احمد رضا نے بنا لیا بروے اس وقت کے علماء کا عقیدہ سناؤں آپ فرماتے ہیں جلد نمبر دو پہلی سب حصہ نمبر پہلا ایک سو ستاسی سفا کتنا یہ بیان تو میں انشاءاللہ شاء اللہ ایک اور مسئلے میں پیش کروں گا تفصیلی مکمل ان کا اب اس مطلب کے مطابق بات سنا دیتا ہوں آپ صفحہ نمبر ایک سو ستاسی پر فرماتے ہیں قال علماؤنا رحمت رحمت اللہ اللہ علیہم علیہم تعالی ہمارے علماء فرماتے ہیں ایک نہیں سب علماء ہمارے مال کی مذہب کے ہوں جس طرح کے بھی ہوں سارے ہمارے علماء فرما اگر مال کی مراد ہو تو مال کی تو سارے ہو گئے

فرماتے ہیں ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آیت لقد رأى من آیات تیرا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا آج کی رات بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھی ان میں سے سب سے بڑی نشانی جو دیکھی اللہ فرما رہا ہے بڑی نشانی ایک دیکھی ہے اب وہ کیا ہے فرماتے ہیں وہ یہ ہے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر اپنی صورت شریف دیکھی وہ دولہے بنے ہوئے ہیں ساری خدائی دلہن بنی ہوئی ہے آزاد فرماتے ہیں شب اسرار نہیں سلام سلام پیدا ہوا سلام ہم وہ تنہیں بنے ہوئے ہیں پیدا شتے شسے گل سن جیڑی سنا والی اس تو وڈی آپ فرماتے ہیں فمن توسل بہی اوستغاث بہی او طلب حوائے جہو منہو فلا يرد ولا يخيب فلا يرد ولا يخيب فرماتے ہیں تو پائے پتا چلا جب مقصود پہناتا پہ دولے آپ دلہن آپ کے لیے ہے دلہنف دلہن دی دلہن دلہن چھ رہے دلہ مصطفیٰ دلہن چھپی روے دولے تو اے ممکن نہیں دلہن چھپی روے میں صفا آپ آگے فرماتے فرما ہی اب جو حضور کا وسیلہ پیش کرتا ہے اب اس تگا ہی یا آپ کو آپ کو فریاد رس آپ آپ کے وسیلے میں اللہ کی بارگاہ میں فریاد پیش کرتا ہے اگلا لفظ بم ہے بم کیا فرماتے ہیں والا کا ہوا ہو حاجتا اپنیا ضرورت نبی پاک سے طلب کرتا ہے یا رسول اللہ میرا کام کر دو کالا جہو ہوا ہو اپنی ضرورتیں حاجتیں حضور سے ہی مانگتا فرماتے ہیں فلا یورت بلا یو خیب فرمایا ممکن ہی نہیں اللہ اس کی ٹالے ہاں جی اللہ ٹال دے اور یہ رسوا ہو جائے نہ جب مدینے کے تاجدار سے مانگے گا پھر جو پکا شرک علماء مالکی تے سارے ستویں صدی اٹھویں صدی اس زمانے دے سارے مشرق ہو گئے پکے امرو میں آخیا سی آبا جی تین منظور ہے اج میں میں کشت میں آخیا کرنی طبیعت بڑی خراب ہے گلا ہی نہیں چلتا تو میں کیا میں بہاں جی تو گلا پیا چل تو سمجھا گا منظور ہے کن بجے کا بیٹھا پرواہ ہی نہیں ہوئی اینا وقت حضور دے دس کے اور بہ سکنا کیونکہ سونے بہا بہا چھڈیا سونے چھڈیا چشتی تو ساری گل سیدھی کرا سا تیرا آپ کام سیدھا گل دس سیا ہائے ہائے ہائے ہائے اگے میں ہوں کی اگے ہوں کی کی دسا تین میں اگے کی کی دسا اگے جا کے فرما نے ہائے ہائے ہائے ہائے خود اعتراض کرتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ یار تھی جا دسی آنا ہے اگے پھر فرما لما شاہدت بہل مہاجنا والا تھا فرماتے ہیں معائنہ بھی ہے تے حدیث بھی دستی ہیں حضور سرکار لوڑا ہوں بھی پوریاں کر دیں حاجتیں آپ بھی پوری کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں اصل میں پوری فصل باندھی ہے نبی پاک کی قبر کی زیارت کی کہ آداب بتائے ہیں کیسے زیارت کرے ہاں اپنے تہمیہ بم سٹیا میں کد کھا لا ماؤ آگے پھر فرماتے ہیں ہمارے علماء فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ من الظاہرہ یشعر نفسو بین واقف بین عیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کما ہوا فی آیاتی فرماتے ہیں جب حضور کی بارگاہ میں زیارت کے لیے جائے ہمارے علماء فرماتے ہیں ایسے ہی محسوس کریں میں حضور کے سامنے ویسے کھڑا ہوا ہوں جیسے آپ زندگی میں ہوتے تھے ادلا فرق بین موت ہی و حیات ہی آنی فی مشاہدت ہی ہی و معرفت ہی فتح احوال ہم و و ہم ہم ہم عزائے خواتر خواتر ہم فرماتے اس وجہ سے کیوں سمجھے فرمایا اس وجہ سے کہ حضور کی موت و حیات میں کوئی فرق نہیں کس بات میں آنی بھی مشاہدت ہی کیا مطلب فرماتے حضور کا دیکھنا اپنی امت کے احوال اپنی امت کو اور اپنی امت کے احوال کو پہچاننا ان کی نیتوں کو جاننا ان کے ارادوں کو جاننا ان کے دل کے خیالات کو جاننا فرمایا جیسے زندگی میں جانتے تھے اسی طرح وفات میں جانتے ہیں وفات کے بعد جانتے ہیں نیتا بھی جان ہیں ارادے بھی جان ہیں خیال بھی جان حال بھی آلہ حضرت بولیا لفظ لو بولو مرو ادلا فرق بین موت ہی و حیات ہی آنی آنی فی مشاہدت ہی لے امت ہی و معرفت ہی پھی احوال خفا فیہ یہ سب کائنات یہ سب امت کے احوال نیتا ارادے سب کچھ حضور کے سامنے بالکل واضح ہیں کوئی خفا نہیں ہے کوئی پوشیدگی نہیں ہے عقیدہ اہل سنت کتیا دس کتیا سورا ہے مدردا بنایا دو بندیا لانتی ہے مدردا بنایا احمد رضا بنایا نہیں ہمیں پڑھ پڑھ کر سنایا ہے ان کا اتنا قصور ہے دل ان کا مجبور ہے حق کے بیان پر مسرور ہے ان کا اتنا کسور ہے اے دجال تو اب عقیدہ گھڑتا ہے ہمارا عقیدہ پرانا ہے سنو سنو پھر آگے فین قال القائل وہابی ورگا کوئی اگر بیٹھا ہوئے تو اعتراض کرے ابن تیمیہ ورگا میرے امام ابن الحاج مالکی کے ذہن میں وہ سوال بھی اٹھا ان کا اور جواب اٹھایا انہوں نے فرماتے ہیں فین قال القائل فین قال القائل اگر کہنے والا یہ کہے ہاں ہی صفات مختصفت بالمولا سبحانہ وتعالی جاننا نیت ارادے کو جاننا یہ تو ساری شان رب کی ہے تھی بندے واسطے نبی واسطے ثابت کی جاندے جی ہائے ہائے ہائے امام دا جواب سن سناواں امام فرماتے ہیں ان کل من انتقل الى الاخره من المؤمنین فهم يعلمون احوال الاحياء غالبا فرماتے ہیں جواب یہ ہے جتنے بھی مومن مر کر جاتے ہیں دنیا سے وہ پچھلے زندوں کے اعلی حالات کو اکثر جانتے ہیں جتنے مر کر جاتے ہیں مومن اور لانتی آ سید لمبے آ بک مارنا فرماتے ہیں وہ قد واقع ظال کا فل کثرت یہ بہت واقع ہوا ہے بحیث المنتہا من حکایات وقات منهم بحیث المنتہا انتہا ہوئی پہ یہ حکایات دی لیکن وجہ تعمل اگلا جواب وجہ تعمل ان یکون علمهم بذلك حين عرض اعمال الله عليهم اور ہو سکتا ہے کہ جس وقت اعمال امتوں کے لوگوں کے پیش ہوتے ہیں مردوں پر مومنین پر نبیوں پر سب پر صالحین پر تو وہ ان کی وجہ سے پہچانتے ہوں حالات کو اور ابن قیم اور ابن تیمیہ کے حوالے سے سارا پہلے سنا چکا ہوں یار یہ امام کو اکیلی تھوڑی بات کر رہا ہے وہ خبیص بھی کر گئے اگے اگے وجہ تمام لوگ اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں وہاں اشیاء اشیا مغیا یہ ایسی باتیں ہیں جو ہماری آنکھوں سے غائب ہیں غائب ہے غائب ہے جب آ گئی باتیں بتا گئے بتانے والے حدیث و قرآن میں آ گئے تو ماننی پڑے گی بات اگے سن اگے سن واللہ عالم بیا فرماتے ہیں کفا فی ھذا بیان فرماتے ہیں اگر آخری بیان میرا سننا چاہتا ہے تو وہ یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا المومن ینظر بنور اللہ کامل مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے وہ نور اللہ لا یحجبہ شیء اللہ کے نور کے آگے کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہوتا کی حدیث ہے المومن جندر بنور اللہ مومن کیسے کیسے دیکھتا ہے اللہ کے نور سے بنور اللہ لا یحج بہوش ہے اللہ کے نور کے آگے حجاب نہیں ہوتا تو فرماتے ہیں نبی ولی اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں بولے اپنی اپنی گل تو کرتا انہوں نے تو پھر اور سی کریے کی وہ تو ویختے نور خدا نہ اس کے بعد یہ آگے سمجھ اس کے بعد ایک بہت بڑا حوالہ حضور برکت الرسول فی الہند شیخ محقق عبد الحق محدث دہلوی کا جی۔ ہاں جی، ذکر پیا کرتا ہے فلانے فلانی کتاب ہے بندی آدھے دس لوا کہ حضور کھندے اور عقیدہ دو سنی ہوئے اب یہ بتائیں گے کہ حضور کو حاضر ناظر ماننا یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے اختلاف ہے ہی نہیں یہ میرے ہاتھ میں آپ کے اخبار الاخیار شریف ہے اس کے حاشیے پر آپ کے مکاتیب ہیں مکتوبات خطوط آپ کے مختلف خط ہیں کیا ہیں یہ ذرا دیکھ لینا میرے بھائی یہ ایک سو پچپن سفار یہ چھپی ہوئی کون سی ہے فاروق اکیڈمی ضلع خیر پور گمبٹ پاکستان کتنا سفایا ہو با چند اختلافات کثرت مذاہب کے در علماء امت یک مسئلہ خلاف نیس نیز آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحقیقت حیات بے شائبہ مجاز بحقیقت حیات بے شائبہ مجاز و توہم موٹر موٹر جوڑے سڑک سڑک میرے مدینے والے جن جترے کھ تو ایڈا کام لکھ کا ملے اترے کھ تو لکھان لکھا کم لیا پر بابا چندی اختلافات و کثرت مذاہب کے در علماء امت اس یک کثرت دری مسئلہ خلاف ہے کیا حضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم با حقیقت حیات بے شاعر مجاز و توہم تعویل دائم و باقی است و بر اعمال امت حاضر و ناظر فرماتے ہیں وہ ترجمہ بھی سنو فرماتے ہیں اتنی اختلافات اور بہت مذاہب ہونے کے باوجود جو امت کے علماء میں موجود ہیں ایک شخص عالم کو بھی اس مسئلے میں اختلاف نہیں یعنی ویسے تو اختلافات علماء میں بہت ہیں لیکن ایک مسئلہ یہ جو ہے اس مسئلے میں اختلاف ہرگز نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو حقیقت حقیقت حیات کے ساتھ بغیر مجاز کی ملاوٹ کے اور تعویل کے وہم کرنے کے حیات حقیقی کے ساتھ زندہ دائم اور باقی ہے اور اپنی امت کے آمال پر حاضر بھی ہے پتا چلا

جس طرح دنیا میں زندہ تھے اسی طرح ادھر زندہ ہیں اگرچہ مکمل موافقت یہاں کی زندگی کے ساتھ نہیں لیکن یہاں کی زندگی کی طرح وہ بھی حقیقی ہے وہ کیا ہے یہاں پر مراکل فلاح پڑی ہوگی وہ مراکل فلاح نور الزا کی شرح مصنف کی اپنی اس کے آخر میں اس کے آخر میں سید الانبیاء کی زندگی پاک کے متعلق یہ لکھا ہے سوڑے مرے ادھر دیکھ صدقے سد آخری فصل زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومما هو مقرر عند المحققين انه صلى الله عليه وسلم حي يرزق ممتع بجميع الملاذ والعبادات غير انه حجب عن ابصار القاصرين عن شريف المقامات وہ فرماتے ہیں ہمارے یہ محققین کے نزدیک بات پکی ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے رزق دیے جاتے ہیں اور جتنی لذت کے کام ہیں اور عبادات ہیں ان سب کے ساتھ اللہ تعالی حضور کو ہاں حجی ہاں جی، جناب اپنی اپنی لذت حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے فرماتے ہیں سنو غیر غ فرماتے ہیں بات صرف اتنی ہے کہ جو لوگ شریف مقامات عظیم مقامات سے قاصر ہیں پر ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ راز چھپا رکھا ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ منکر جڑے سور ہیں کمینے مقامات نے یعنی کیا مطلب ہے گھٹیا تے لچے تے کمینے لوگ نے انہاں دی نظر ایڈی ہے ہی نہیں جہاں اچھی پروازاں والے وہ سارے ہی سمجھتے ہیں فرماتے ہیں اسی کا ترجمہ کر لو جو سنا چکا ہوں اسی ساری بات کا ترجمہ حضرت کے شیر میں آ جاتا ہے آپ فرماتے ہیں سر عرش پر پر ہے ہے تیری تیری دل فرش نظر

یہ ثابت ہے یہ عقیدہ ہے تو ماں لانتی ہے جو شرک سمجھے بس ان کا کہنا کسی شرک ہے بکواس سب تار تار ہوگا بکواس سب ایسی پکے مارنے اے عمر اگر بیٹھا ادھر تو میرا بیٹا وہ اٹھا لاؤ ایک ان سے بھی پہلے امام کی کتاب نکالتا ہوں جو امام بے حقی سے بھی پہلے ہے اتنے تھلے سرانے لال جلد پی المنہاج فی شعب الایمان ایک جلد سرانے ارلے سرانے نال ایک کو حوالہ مار دیا امام حلیمی ابو عبداللہ حلیمی المنہاج فی شعب الایمان اس میں وہ ایمان کے شعبے اور شاخے بتا رہے ہیں ایک شاخ میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ آپ کو سناتا ہوں تاکہ پتا چل جائے کہ ایمان کی شاخ یہی ہے جو ہمارا قیدا ہے وہ ایمان کی شاخ ہے ہم مارو مرے امام بے حقی محدث جانتے ہو نا شعب الایمان والے انہوں نے جن کی اتباع میں شعب الایمان لکھی ہے پہلے ان سے شعب الایمان لکھی ہے امام ابد ابو عبداللہ حلیمی نے وہ شافعی مذہب کے ہیں ان کی کتاب کا نام ہے المنہاج فی شعب الایمان پھر ان کی شعب الایمان سے نقل اتاری اور حدیث زائد کر کے حدیث سنت کے ساتھ ذکر کر کے اپنی امام بحقی نے شعب الایمان بنائی ہے تین جلدوں میں وہ کتاب ناچیز کے پاس موجود ہے ایک جلد ہے تیس کون سی دوسری جلد ہے جی دوسری جلد ہے میرے بھائی چار سو ستاون حاضری دے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا اور واپس آنا چاہے ہے تو پھر حضور کی قبر کی طرف جائے دوبارہ حاضری دے ادھر سے جب واپس ہو ادھر جب پہنچے تو فرمایا سنو تعظیم تیری آپ کی حیبت سے دل بھرا ہونا چاہیے موم اس کے شاہد ہیں حاضر ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں ولا یزال و بے باسا رہی توجہ اور اپنی آنکھوں سے آنکھوں سے ولا یفا علیہ شیون اور حضور پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے کریں کہ آقا پر کوئی چیز میری مخفی یہ امام ابو عبداللہ حلیمی کی المنہاج کی شعب علی مانا ہے یہ ایمان کے شعبوں میں بات کر رہے ہیں معلوم ہوا ایمان کا یہی شعبہ ہے اور جو یہ نہیں رکھتا وہ ایمان کے شعبے سے بھارے ہے یہ کیا ہے خیر میرے بھائی بات یہاں تک پہنچ گئی معلوم ہوا غیب دیکھ آپ کے لیے غائب غائب ہی نہیں سمجھ نہیں آیا آپ کے لیے غائب اور وہ جتنے چند حوالے میں نے ادھر سے سنا دی ویسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کو ثابت کرنے پر کلام کروں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے وہاں بھی اوپر قیامت آ جائے اور بخاری مسلم ہی رہنے دیں اور کدھر نہ جائیں صرف بخاری مسلم پر بات کریں آ حمداللہ کے حمداللہ جان کے واقعے پہلے سنا اب میں اس کے بعد یہاں بات کو چھوڑتا ہوں انشاءاللہ کل بعد کل میں اور میں صحابہ کرام سے لے کر ترتیب کے ساتھ محدثین بزرگان دین خصوصاً آٹھویں دسویں صدی تک کے علماء کے بزرگوں کے حوالے پیش کر کے ثابت کروں گا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار تو دربار رہا دوسرے بزرگوں کے درباروں پر اپنی حاجات کی قضا کے لیے اور پورا کرنے کے لیے جاتے تھے اور ان درباروں کو قضاء حاجت اور دعا کی مقبولیت کا مقام سمجھتے تھے کل انشاءاللہ العزیز بس پھر پھر ادھر ادھر یہ ہوگا بس ایک حوالہ پیش کروں گا وہ رکھوں گا پھر اگلا پیش کروں گا بھائی یہی کام ہوگا پھر ثابت کر دوں گا کہ یہ سارے کے سارے سب مشرق ہیں لہذا نہ کسی کی حدیث وہاں بھی پیش کر سکتا ہے نہ کوئی بات پیش کر سکتا ہے کیونکہ وہ سب مشرق ہیں روڑا ہی سب آدر سرے پہ جی بخاری کی گل کر لگ تو وہ مشرق ثابت ہو جان گے جی فلانے کی کرن لگن گے وہ مشرق ثابت ہر کسی نے مشرق اس طرح کے حوالے پیش کرنے انشاءاللہ سمجھ لگتا ہے